ہے پوچھا جائے گا ایک مسجد سے لیکن مخاطب اس میں ساری مسجد ہیں ہر مسجد کے ہر ساتھی ہیں اچھا یہاں کہیں کمی بیشی ہو تو اس پر ہم سب استغفار کریں گے اس لیے کہ ہم سب کی مسجد ہے کہ ان کی مسجد میری مسجد کہ یہ مسجد میری مسجد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عموماً پورے عالم میں اور خصوصاً اس ضلع میں اس مسجد میں اس حلقے میں مجھے ذمہ دار بنایا ہے میرے ذمہ کہ جب آدمی کسی کام پر استغفار کرتا ہے اور اندر ندامت پیدا ہوتی ہے اور احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مزید اس کو توفیق دیتے ہیں اور وہ جلدی سے آگے بڑھتا ہے اس لیے جہاں کئی کارگزاری ایسی ہو تو اس پر ہم سب استغفار کریں گے اور جو بات لینی ہے وہ ہم سب کو لینی ہے ہر مسجد کے لیے ہے ایک بات کہی جائے گی وہ ساری مسجدوں کے لیے ہر ایک کے لیے کہ بھائی ایسا ہو رہا تھا ہاں ایسا ہو رہا ہے ماشاء اللہ بہت صحیح ہے اب اسی ترتیب سے چلنا ہے ایسا نہیں ہو رہا تھا اب ایسا کرنا ہے کہ اس ترتیب سے ہم کریں گے اس کو عملی طور پر لانا ہے اس میں پورا مجمع طے کر لے کہ انشاءاللہ اس کو عملی طور پر ہم کریں گے کریں گے بھائی سارے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق ادا دا فرما نوساری سے کوئی ایک مسجد کے ساتھ ہی آئے آپ کی جو ہے وہ مسجد میں چار مہینے والے کتنے ہیں چلنے والے کتنے ہیں اور آپ کی مسجد میں آپ مشورہ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں کیا کیا چیزیں مشورے کے اندر سوچتے ہیں اور دوسرے پھر آپ کے ڈھائی گھنٹے لگائیے کیا ترتیب ہے کیا نظام دونوں باتوں سے کی جارا مسجد ہماری مسجد میں چار میلے والے ساتھی بارہ ہے بارہ ماشاء اللہ اور چلے والے پینتیس چلے والے پینتیس ماشاء اللہ سینتالیس فضر کی نماز کے بعد ہمارا مشورہ ہوتا ہے اس میں بارہ تیرہ ساتھی ہوتے ہیں بارہ تیرہ بیٹھتے کبھی آٹھ دس بھی ہوتے ہیں اس میں ہمارے اسٹوڈینٹ بھی تین چار ہوتے ہیں جی تین چار اسٹوڈینٹ اور ہمارے ہلکے وائز ملاقات ہے ہمارے بستی کو ہم نے تین ہلکوں میں ڈیوائڈ کیا ہے مشورے میں آپ کیا کیا چیزیں سوچتے ہیں کتنی دیر مشورہ ہوتا ہے کیا کیا باتیں مشورے میں ہوتی ہیں مشورہ ہمارا پانچ سات منٹ کا ہوتا ہے اس میں گزشتہ جو ملاقات ہوئی اس کی کارگزاری ہلکے وائز سست ہے اچھا۔ اس کے علاوہ جو ذمہ داری دی ہے تو ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کسی ہاسپٹل میں کوئی بیمار ہے تو وہاں جماعت طے کی اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یہ تعزیت ہے کبھی کی تشکیل کے اعتبار سے پوچھا جاتا ہے کہ کس کی تشکیل ہوئی کیا ہوئی مشورت کا تعلیم کا عمل ہوا تو اس کے بارے میں پوچھا جائے کتنی مشورہ چلتی کیا ہوا جی جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے متعلق سوچا جاتا ہے جی ماشاء اللہ بہت اچھا یا اچھا، پھر ڈھائی گھنٹے کے اعتبار سے ہمارا ساتھی ہے ایک دو ساتھی فضا کے بھی آگے کے تقاضے کے اعتبار سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور مسجد میں مغرب باد اور عشا باد کی ملاقاتیں ہوتی ہے جڑی آپ کی محنت جی صبح میں ملاقات میں کتنی جوڑی آتی ہوتی ہے صبح میں ایک ہی جوڑی ہوتی ہے اچھا، صبح میں ایک ہی جوڑی ہوتی جی عشا کے بعد تین چار جماعتیں بنتی ہے اور اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ کی بھی دو تین جوڑی اسٹوڈنٹ کی الگ بنتی ہے جو صرف اسٹوڈنٹ کی ملاقاتیں کرتی ہے اچھا۔ باقی جوڑیاں مغرب بعد عشا بعد ہوتی جی اچھا کیا ملاقات کیسے کرتے ہیں آپ ملاقات کے بعد ملاقات کرتی ہے پوری کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں بیٹھ کے بات کریں لیکن ایسا بہت کم موقع ہوتا ہے کہ سب ملاقات گھر میں نہیں ہوتی کبھی باہر آٹو پہ کبھی دکانوں پر یعنی جو جہاں ملتا ہے اس کی ملاقات وہی ہم لوگ کر لیتے ہیں آپ کے وہاں گھر کی فہرست ہے جی کتنا مکان ہے آپ کے ایک سو پچیس ایک سو پچیس مکان جی تو پھر اس میں ترتیب سے ایک ایک گھر کی ملاقات اور گھر میں جو بالغ ہیں ان کی ملاقات کے ترتیب نہیں ملاقات کرتے ہیں بالغ مردوں کی ملاقات دو ڈھائی مہینے تین مہینے میں ہوتی ہے پوری ہوتی ہے کتنے بالغ ہیں یہ ہے آپ کے پاس فہرست دو سو پچپن بالغ مرد ماشاء اللہ دیکھو یہ بہت پکا کام ہے کہ جس مسجد میں یہ چیزیں ہو کہ کتنے مکانات ہیں کتنے بالغ ہیں کتنے وقت لگائے ہوئے ماشاء اللہ ہماری موڑی ہے بہت صحیح ایک دو سو نے پچیس بالے دو سو پچپن دو سو پچپن بالے ماشاء اللہ بہت اچھا اچھا ان سب کی ملاقات کب ہو جاتی دو تین مہینے بھی ہو ہیں اچھا روزانہ مطلب وہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی آج ان کی ملاقات ہو گئی چنو جی۔ ہو گئی تین ہے چار ہے جی کبھی کوئی ایسا بھی ہوا ہوگا کہ نہیں ہے ایسا ہوا کوئی نہیں ملا ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے تو دو ڈھائی مہینے میں ہوتا ہے ملاقات ہو جاتی ہے اچھا،, اچھا کیا ترتیب رہتی ہے ملاقات کی آپ گھر پہ جاتے ہیں آپ کی جوڑی بنی ہے جی تو آپ جاتے ہیں کیسے ملاقات کرتے ہیں پہلے گھر میں جس کی ملاقات بڑے آدمی ہے وڈیل آدمی ہے اس کو آواز لگاتے پھر ان کے بچوں کو پھر کوئی آتا ہے تو اس سے کہتے کہ اندر بیٹھنے کی جگہ ہو تو اپنے بیٹھ کے بات کرے ہاں، جی بیٹھ کے بات کرتے ہیں پارٹی کے حال احوال پوچھتے ہیں کیا حال چال ہے عورتیں بھی سنتی ہیں جی آپ زور سے بات کرتے ہیں عورتیں بھی جی۔ سنتی ہیں اچھا کیا بات کرتے ہیں آپ دین کی بات ایمان کی بات امل نماز ملتے چھ صفات کے مذاکر کے طور سے ہاں، ہاں، پانچ دس منٹ بات ہوتی ہے پھر ان کو تشکیل کی جاتی ہے چار میں ارادہ کرایا جاتا ہے چلے کا ارادہ پانچ دس منٹ بات ہوتی ہے ہاں دس منٹ جی کیونکہ مقامی کام کے ارادہ کیا کہ تشکیل میں ارادہ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ مقامی کام کی کوئی فکر دلا کر جو کام کر رہے اس سے آگے کی کام کی بڑھانے کی فکر ہوتی ہے اچھا، ملاقات یہ ہو گئی برابر پھر اس کے بعد آگے ایسے پھر دوسرے گھر کی ملاقات جی اچھا تو روز کتنے گھر کی ملاقات ہوتی ہے ہماری مغرب بعد کی ملاقات ہوتی ہے دو تین مکان کی مغرب بعد دو تین مکان ہاں اور عشاء کے بعد تین جوڑی بنتی ہے تو وہ تین جوڑی الگ الگ مکان پہ ملاقات میں جاتے ہیں اچھا ماشاء اللہ تو وہ کتنی ملاقاتیں کرتے ہیں ایک ایک ملاقات ان کی ہوتی ہے چلو ایک ایک گھر کی ملاقات ہو گئی تو تین گھر وہ ہو گئے مغرب کے بعد تین گھر ہو گئے جی۔ چھ گھر ہو گئے فجر کے بعد ایک گھر ہو گیا تو سات گھر کی ملاقات تو روز آپ کر ہی رہے جی۔ تو ایک سو پچیس مکان ہے تو کتنے دن میں پورے ہو جائے دو ڈھائی مہینے میں شنیوار ہے مکان ہو تو کتنے دن میں ہو لیکن سب ساتھ ایک مکان میں سب ایک ہی وقت میں نہیں ملتے کبھی دوسرے دن ملاقات بھی ہوتی ہے دوسرے دن ملاقات ہاں۔ ماشاء اللہ اچھا ملاقات کے بعد پھر کیا کرتے آپ ملاقات ہو گئی ان کی اس کے ہاں۔ بعد پھر سیدھے گھر چلے جاتے ہیں جی۔ اچھا۔ مغرب سے ملاقات میں جو ساتھی ہوتے ہیں تین چار تو وہ نام وغیرہ لکھتے ہیں جی ملاقات کرتے ہیں اس میں چار مہینے میں ارادہ کیا جی اچھا چار مہینے میں ارادہ نہیں کیا تو کیا کرتے آپ چلے کا اللہ چلے میں بھی نہیں کیا اس نے تو تین دن کے ارادہ کا مقامی کام تھا مقامی کام مقامی کام میں اس نے تعلیم میں بیٹھنے کا ارادہ جی۔ کیا ماشاء اللہ میں تو نماز پڑھتا ہوں اثر کی نماز وہی پڑھتا ہوں چلو آپ آئے ہو تو اثر کے بعد تعلیم میں بیٹھوں گا جی۔ تو یہ کیا کرتے ہیں آپ پھر اس کو وقت کے اوپر وصول کرنے کی فکر کرتے جیسے گیس کا ارادہ کیا ہے پین ڈائری ہوتی ہے آپ کے پاس جی ماشاء اللہ سر میں کہ لکھا جائے اس کو اگر لکھ لیتے ہیں تو پھر اس کو وصول کرنا آسان ہے جیسے جس دن گز کا دن ہوتا ہے تو صبح ہم لوگ مشورے میں بیٹھتے ہیں تو یہ فکر جی۔ کہ ہمارے ساتھی کسی وجہ سے آگے پیچھے ہو رہے تھے ان سے ملاقات کی جاتی ہے زہر میں اثر میں مگر تو ہمارا گز تھے اگر ملاقات نہیں ہو پاتی تو فون سے ان سے رابطہ کر کر کو گز کی یاد دہانی کر رہے تھے ماشاء اللہ اچھا پھر اور کوئی کام چھوٹتا ہے آپ کا اس میں کوئی کوئی چیز رہ جاتی ہو باقی کام تو بہت اچھا۔ جب ملاقات جو ہے نا ملاقات مکمل اس وقت ہوتی ہے کہ جب آدمی آخر میں اللہ سے مانگے نام لے کر مکمل ماشاء اللہ آج ہم نے زاہد بھائی کی ملاقات کی گھر میں بیٹھے ماشاء اللہ دس پندرہ منٹ انہوں نے بات سنی اب بات سننے کے بعد اندر ارادہ ہے اب ہماری محنت سے تو کچھ نہیں ہوگا کون کرے گا اللہ کریں گے تو جو کرنے والا ہے اسے کہنا ہے کہ اللہ ہمارے بس میں تھا ہم نے کر لیا اب آگے کا آپ کے بس میں ہے دل پھرنے والے آپ ہیں اگر مانگنا ہو جائے نا تو جان پڑ جاتی ہے اللہ پاک پھیر دیتے ہیں ایک دو تین ملاقات میں آپ دیکھیں گے کہ وہ آدمی کسی نہ کسی چیز کا کرنے والا بن جاتا ہے اور آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پہ تو ضرور آ جاتا ہے نماز پہ تو ہاں مسجد کو آباد کرنے والا بن جاتا ہے اور کیا ملاقاتوں میں اور کیا ہوتا ہے یہ تو ہو گئی گھر گھر کی ملاقات اس کے علاوہ اس کے علاوہ موقع کے اعتبار سے بستی کے اعتبار سے کوئی موت میں یہ تھے تو اس کے اعتبار سے بھی ساتھی مس کر لیتے جی, جی۔ مسرت ہاں تو کبھی کبھار کا ہے کہ کبھی کسی کا بستی میں انتقال ہو گیا ماشاء اللہ یہ مسلمان کے حق ہے یہ بھی ہونا چاہیے بہت اچھا شادی ہے اس وقت بھی آپ خوشی کے موقع پہ گرمی کے موقع پہ آپ جاتے ہوں گے بیمار ہے تو یادت میں انتقال ہو گیا تو تعزیت میں ماشاء اللہ یہ سب کرتے ہیں جی ماشاء اللہ بہت اچھا اللہ پاک قبول فرما اور اس کے علاوہ جی کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جو اس میں اس کا نظم بنتا ہو آپ کا کتنا ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت اچھا اللہ اچھا آپ کے نمازوں کی تعداد کی محنت کے ذریعے پہلے کتنی تھی پہلے آپ کی مسجد میں جی۔ آپ نے کہا نا کہ دو سو نے پچپن بالغ ہے تو کون سی نماز میں زیادہ ہوتے آپ کے مغرب میں زیادہ ہوتے ہیں مغرب میں جاتے کتنے ہوتے ہیں مغرب میں مغرب میں ساٹھ ستر کے درمیان ہوتے ہیں ساٹھ ستر ہوتے ہیں ایسے فضر اور عشاء میں چالیس پینتالیس پچاس کے قریب ہوتے ہیں چالیس پینتالیس فضر میں ہو ہیں اور باقی جو ساٹھ ستر ہوتے ہیں اچھا، آپ محنت کر رہے ہیں تو یہ آپ کو دکھ رہا ہے جی نمازوں میں اضافہ ہو رہا ہے جی۔ بڑھ رہے جی، جی، نوجوان بھی سال کتنے تھے ایک سال میں کتنے بڑھے سے اللہ تعالیٰ قبول ٹھیک بھائی ماشاء اللہ ہمارے کام میں مشورہ بہت اہم ہے کہ کس مسجد میں مشورہ جاندار اس کا کام ماشاء اللہ شاندار کہ کام جو ہے نا وہ پانی پہنچے گا ہر ایک پہنچے گا اور کچھ دنوں میں اس کے اثر ہوں گے اس لیے ہمارے یہاں بنیاد جو علیہ امبیات السلام کی تین چیزیں تھی اس میں سے فکر ہے ہر نبی متفقیر تھے اسے مشورہ فکروں کا نچوڑ ہے فکروں کا نچوڑ ہے بیٹھنا ہے نیت تو پورے الگ کی ہو چونکہ میں نے کہا نا ساڑھے سات سو کروڑ انسان ہے کہ ہماری محنت جہاں کہیں بھی ہو رہی ہے پوری دنیا میں جو کام ہو رہا ہے اگر عالمی نیت ہے تو ہمیں اس کا حصہ مل رہا ہے اس حصے میں ہم شریک دوں دونوں نیت تو پورے عالم کی کرنی محنت اپنے بس کی کرنی اس وقت اپنا ہلکا اپنی مسجد جیسا ماشاء اللہ ہمارے بھائی نے بتایا تو چار چیزیں ہر ساتھی کے ذہن میں ہونی چاہیے ہر ساتھی میں اس لیے کہ اس کو اللہ پاک نے کا یا یاردی نامو حلد الکمالا تجارت تنجی کو ملا بنا علی کہ اس کی مثال تجارت سے دے تو تاجر آدمی اس کی دکان میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اسے پتا ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی ناریل چاہیے فوراً آپ کو بارہ ناریل سے فوراً کہے گا نہیں بھائی آٹھی ہے رات کو چار دے دیے نہیں ہے وہ دیکھے بغیر بتا دے گا ایسے پوری بستی کی نوعیت ہمیں معلوم ہونی چاہیے نمبر ایک سب سے پہلے کہ مکانات کتنے ہیں جیسے ہمارے بھائی نے کہا بہت صحیح تھا دوستوں وہ ایک سو پچیس مکان معلوم معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی ایک سو پچیس مکان ہے دوسرے نمبر پہ بالغین کی تعداد کہ کتنے بالغین بھائی ماشاء اللہ دو سو پچپن کہ بھائی بالغین ہے اس کا مطلب کہ یہ فہرست بنی فہرست ہونی چاہیے ہر مسجد میں ادھر تال نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی کتنے تھے کہ بھائی کتنے نہیں ایسا نہیں جیسے آدمی ہوتا اپنے بچے ہوتے تو یہ نہیں کہتا کہ پانچ یا چھ ایسا کہتا بلکہ پکا کہتا ہے کہ بھائی ہاں پانچ ہی ہے کہ تین بیٹے دو بیٹیاں ہیں پکی بات ہوتی ہے تو فہرست پہلے نمبر پہ ہماری ہونی چاہیے ایک اس میں کتنے بالغین ہیں تیسرے نمبر پہ وقت ہے وہ مجموعہ کتنا ہے ہر ساتھی کو پتا ہونا چاہیے ماشاء اللہ بارہ چار مہینے والے ہیں اور پینتیس چلے والے ہیں یہ سینتالیس موڑی ہے ہماری سینتالیس اب یہ سینتالیس میں اس وقت بیٹھ چوتھے نمبر پہ ہماری مسجد کی سطح کیا ہے مسجد کی سطح کے مانے بھائی مسجد وجہ کتنے بیٹھ رہے ہیں بھائی بارہ بیٹھ رہے ہیں اگر آپ کے سامنے سارا نقشہ ہے تو فوراً دماغ میں سوال اٹھے گا لائٹ ہوگی بتی ہوگی کہہ رہے بھائی موڑی تو سینتالیس ہے اور بیٹھ بارہ رہے ہیں بھائی ابھی پینتیس نہیں ہے سمجھ میں نا ہاں اس لیے کہ جو چیز فکر میں آتی ہے وہ مذاکرے میں آتی ہے اور جو مذاکرے میں آتی ہے وہ محنت پہ آتی ہے اور جو چیز محنت پہ آتی ہے اللہ اس کو وجود دیتے ہیں محنت ہے تو فکر میں پہلے لانا فکر میں کہ بھائی ہمارا وقت لگا ہوا مجمع ہے باہر بیٹھ رہے ہیں ابھی بھائی پینتیس نہیں آ رہے ہیں کیا اس کی شکل ہے میں نے کہا نا کہ ایک ملاقات یہ گھر گھر کی ملاقات کے ساتھ کیوں میں اگر وہ پرانے ساتھی پرانے ساتھیوں کی ملاقات ان سے بھی ملاقات کر دو ایک مستقل ہمارا عنوان ہے پرانے ساتھیوں سے ملنا ہماری موڑی کو بڑھانا نیا نیا خون آنا چاہیے اور موڑی باقی رہنی چاہیے تو پھر کام بہت جلدی سے آگے بڑھے گا کام بہت جلدی سے آگے بڑھے گا بڑھے گا دھیمے دھیمے پہلے دھیمے دھیمے لیکن جو ہے وہ کچھ وقت کے بعد ایک دم سے آگے بڑھے گا اب دیکھیں گے سو فیصد نمازی سو فیصد نمازی ہوں گے سو فیصد شریعت اور سنت زندہ ہوگی سو فیصد شریف پردہ سو فیصد شریف معاشرہ سو فیصد وضاقتہ یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے یہ ہمارا نشانہ تو اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی وقت کوئی مسجد کی ہماری سطح کیا ہے پہلے گش میں ہمارے کتنے ہو رہے دوسرے گش میں کتنے ہو رہے تین دن کتنے لگ رہے پوری مسجد کی سطح ہے تو یہ آپ کو معلوم ہوگا اب فکر کے ساتھ میں وقت تو کم ہوگا وقت کم ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ دو چار منٹ میں اس کو پورا کر لو بلکہ جو تقاضے ہیں وہ تقاضوں کو سوچا جائے بہت سارے تقاضے اس وقت آپ کے سامنے ہوں گے گھر گھر کی ملاقات کی اپنے جوڑیاں بنائی ہیں ہر جوڑی سے ہر پاکٹ میں ہر بالک کی کارگزاری ہر پاکٹ میں ہر گھر ہے اور ہر گھر میں جتنے بالغ ہیں ان بالک کی کارگزاری تین تھے دو کی ملاقات ہوئی کیا ارادہ کیا یہ ارادہ یہ مکمل ہو اس ترتیب سے جو ہے وہ اس کو سوچا جائے پھر پرانے ساتھیوں کی ملاقاتوں کو سوچا جائے پھر تشکیلی کام ہے اس کو سوچا جائے پھر تقاضے آپ کے ہوں گے گز کا ہے گز کی عمر کو جو ہے وہ سوچا جائے گا جماعت آئی ہے جماعت کے متعلق سوچا جائے گا جماعت دقت جا رہی ہے اس کے متعلق سوچا جائے گا بھائی تین دن کی جماعت آج نکل رہی ہے روانگی کی بات واپسی کی بات کارگزاری ان کی کہ یہ جو ہے وہ اس کے متعلق جو ہے وہ سوچا یہ سارے امر ہے اس کو مشورے میں جو ہے وہ فکر بنیادی چیز جیسے میں نے کہا نا کہ فکر ہے کہ فکر کے ساتھ ہر ایک ساتھی متفقر ہو اور ہر ایک ساتھی جو ہے نا کہ ایسا رسمی طور پر نہ بیٹھا ہو جیسے صوبہ کے گاٹھی ہوتے ہیں نا کہ بھائی رسمی طور پہ نہیں کہ بھائی بیٹھے چلو ٹھیک ہے بھائی کیا ہوا کچھ نہیں کر لیا ایسے ہی بیٹھ رہے ہیں بھائی کہاں تک ہم آگے بڑھے کتنے آگے بڑھے ہر ساتھی کو یہ ہونا چاہیے بھائی کتنے ہم آگے بڑھے کتنے آگے جا رہے ہیں بھائی کتنی ہماری جو اس میں ترقی ہو رہی ہے تو یہ سوچ ہے مشورے میں جب اس سوچ کے ساتھ میں بیٹھے گئے نا تو پھر دوسری چیز پھر محنت ہے اور پھر تیسری چیز اللہ سے مانگنا ہے تو اس ترتیب سے ہمارا پورا مشورہ ہوگا کہ اس ترتیب سے ہمیں مشورہ کرنا کریں گے بھائی سارے پھر ہمارے ڈھائی گھنٹے کی ترتیب اب ماشاء اللہ جوڑی آپ نے بنائی ہے جیسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی بارہ آدمی بیٹھ رہے ہیں تو تین جوڑی چار جوڑی پانچ جوڑی آپ کی مسجد میں ماشاء اللہ بنی ہے اب جوڑی بننے کے بعد پاکٹ آپ نے تقسیم کی ایک سو پچیس مکان کو آپ نے تین جوڑی میں چار جوڑی میں تقسیم کر دی ہمارے جو مسجد کے مکان جو ہوتے ہیں بھائی سو سے سو سے لے کر تین سو تک یہ ہمارے مکان آتے ہیں یہ ہماری مسجد کی محنت کی جگہ ہے محنت کا میدان اب ماشاء اللہ ہر جوڑی کو آپ نے پاکٹ دے دی پاکٹ بنانے پچاس پچاس مکان کے اعتبار سے کہ پچاس پچاس مکان کی جوڑیاں جو ہے وہ بنے پچاس پچاس مکان ایک جوڑی یہ پچاس مکان میں ایک جوڑی پچاس مکان میں اگر مکانات کم ہے تو پھر کم مکانات آئیں گے تو یہ تقسیم ہو جانا چاہیے پھر اس کے بعد پہلا کام یہ ہو کہ گھر گھر کی ملاقات ہو گھر گھر کی ملاقات کوئی گھر باقی نہیں رہنا چاہیے ترتیب سے باری باری اور اس کو اپنی ڈائری میں لکھے کوئی گھر باقی نہیں رہنا چاہیے اور کوشش جیسے ہمارے بھائی نے کہا نا کہ ڈھائی مہینے میں تین مہینے میں ملاقات پورے بالک کی ہو جاتی ہے اللہ قبول فرماوے لیکن منشا کیا ہے چاہ کیا جاتا ہے کہا کیا جاتا ہے پندرہ دن میں بھائی کتنے دن میں پندرہ دن میں اب نہیں ہو رہا اپنے عملوں کو بڑھانا میں نے کہا نا پرانے ساتھی اپنا عملہ بڑھنا چاہیے پریکٹیکل عملہ بڑھنا چاہیے بھائی ابھی بارہ ہے پندرہ ہونے چاہیے بیس ہونے چاہیے جوڑیاں بنے اب یہ جوڑیاں جو ہے وہ سو فیصد پندرہ دن میں ملاقات ہو جانی چاہیے اب آپ اگر ایک مسلمان سے پندرہ دن میں ملاقات کر لیتے ہیں تو ایک سال میں اس کی چوبیس ملاقاتیں ہوگی ارے کتنی ملاقات ہوگی چوبیس ملاقاتیں اور ایک بندہ چوبیس مرتبہ اللہ کی بڑائی کو اللہ کی عظمت کو اللہ کی قدرت کو آخرت کو توحید و رسالت کو اگر سنے اور اس میں تبدیلی نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا بھائی بات سمجھ میں آئی نا اس لیے بھائی ملاقات تو ماشاء اللہ کر رہے ہیں لیکن ملاقات اس ترتیب سے ایک آدمی سے بات کرو بلکہ یہ تجربہ ہے ملاقاتوں میں جب ہم چلتے ہیں نا تو یہ تجربہ ہے کہ کسی کی تیسری ملاقات تیسری ملاقات میں وہ آ جاتا ہے کہ نماز نہیں ہے اچھا میں نماز میں آؤں گا تو نماز میں تو آ جاتا ہے تیسری چوتھی ملاقات میں نماز میں آ جاتا ماشاء اللہ پوری بستی میں دو فیصد تین فیصد ایسے ہوتے ہیں جو رہ جاتے ہیں لیکن سال بھر میں اگر ترتیب سے ان کی ملاقات ہو تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اور جو ادنا نفع اس کا یہ ہے کہ نماز زندہ ہو جائے گی بھائی ہماری محنت کا ہاں ہاں تو سو فیصد نماز سو فیصد نماز سال بھر میں سو فیصد نماز زندہ ہو جائے گی ہاں اور نماز زندہ ہو گئی نا تو کام ہو گیا بہت بڑا کام ہو گیا کہ نماز جو ہے وہ نماز کا چھوڑنا کہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گنا ہے زنا سے بھی بڑا گنا چوری سے بھی بڑا گنا یہ ان گناہوں سے بڑا گنا ہے اس حدیث رفت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پچاس فیصد امت میں نماز ہو جائے گی پچاس فیصد امت میں نماز ہو جائے گی اللہ پاک باطل کے عروج کو روک دیں گے ہاں یہ باطل کا عروج روکے گا اور جس دن ایک فیصد نماز بڑھی پچاس سے زیادہ ہوئی بڑھتی گئی اللہ پاک باطل کو ختم کرنا شروع کر دیں گے توڑنا شروع کر دیں گے باطل ختم ہونا شروع ہو جائے گا تو اس لیے ہم سب نیت کریں کہ اس ترتیب سے کوشش یہ کریں کہ پندرہ دن میں گھر گھر کی ملاقات ہو جائے کریں گے بھائی اچھا ملاقات کیسے ہو ماشاء اللہ جوڑی ہماری گئی تو پہلا کام مانوس کرنا ہے مانوس کرے جس بھائی سے ملاقات کرے بھائی سلام کرے براہ راست سیدھی کوئی بات نہ ہو بلکہ اس کو جو ہے وہ مانوس کرنا ہے کہ گاڑی جب تک دونوں کی ملتی نہیں ہے بات آگے نہیں بڑھے گی ہے نا بعض مرتبہ آدمی جب کوئی مناسبت ہوتی ہے نا تو فوراً بات لیتا ہے کہ بھائی ماشاء اللہ دیکھو یہ بھی ہمارے فلا تاجر ہے ساتھ میں آئے تو یہ بھی اچھا بھائی یہ بھی اچھا یہ ڈاکٹر صاحب ہے اچھا بھائی ڈاکٹر بھی ہے اب وہ بات کو اہمیت سے لے گا کہ بھائی ڈاکٹر بھی ملاقات میں آتے ہیں اور میری کل ملاقات میں آئے ہیں اب یہ مانوس ہو گیا ورنہ ایسا ہوگا کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے یہ سن رہے ہیں بھائی بات سمجھ میں ہی نا اس نے کچھ کہا اس نے کہا ٹھیک ہے ادب کے ساتھ اس نے سن لیا لیکن کیا کہا کیا ہوا کچھ پتہ نہیں چلا تو بات مانوس کرے بغیر نہیں کرنا اس میں کوئی خیر ہی نہیں جو مانوس جو کرے نہیں مانوس ہوئے نہیں اس میں کوئی خیر نہیں لا کے اس میں کوئی خیر نہیں تو پہلا کام ہمارا مانوس کرنا مانوس کرنے کے بعد بیٹھ کر بات ہونی چاہیے بیٹھ کر کوشش کرے گھر میں کوشش کیا ہو گھر میں بیٹھ کر دیکھیں گھر میں جب اللہ کی بڑائی بولی جاتی ہے نا اس گھر میں سے باطل اس گھر میں دوسری چیزیں نکلتی ہے تو ہر گھر میں اللہ کی بڑائی کو بولنا ہے ہر گھر میں اور بلند آواز سے بات ہو آخرت کی بات ہو آخرت کا مذاکرہ ہو مرنے کے بعد کی زندگی ہے لمبی ہے مختصر یہ بات سمجھائی جائے یہ بات بیٹھ کر اس کو جو ہے وہ سمجھائی جائے آخرت کے متعلق گھر میں بیٹھ کر اور بلند آواز سے بات ہو تاکہ مسورات بھی سنے مسورت بھی سنتی ہے مسورت جو ہے نا وہ سنتی ہیں مسورت جو ہے وہ دھیان سے سنتی ہے اور مسورات جلدی لیتی ہے اور چلے گئے نا آپ بات کر کے تو بھائی مسورات بھی کہتی ہے بھائی یہ کہتے ہیں صحیح بات ہے اس کو آپ کو روکے آپ مسجد میں نہیں جاتے اب یہ ترتیب دو وہ تعاون کرتی ہے کہ مستورات کا دیندار بننا مسورات کے دونوں پہلو ہے بہت جلدی سے دیندار بنتی ہے علماء نے لکھا ہے کہ اس میں عجیب استقامت ہے اور اس میں بہت مضبوطی کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑتی ہے لیتی ہے تو بہت مضبوط جلدی لیتی ہے اور مضبوطی سے لیتی ہے اس لیے عورتوں میں ابتدا نہیں ملے گا جتنے مرتد ملیں گے آپ کو مردوں میں ملیں گے کوئی عورت آپ کو مرتد نہیں ملے گی مضبوطی سے لیتی ہے اور جہاں لیا پھر اخیر تک لیتی ہے مکمل لیتی ہے تو گھر میں جو معاون اور مددگار بن جاتی ہے اور عورت اگر دیندار نہیں بنتی تو پھر دوسرے مسائل کھڑے ہوتے تو اس لیے گھر میں بات کرنا تاکہ مسورہ سنیں بچے پندرہ منٹ بیس منٹ بات ہونی چاہیے پانچ سات منٹ بات پانچ سات منٹ کیا سمجھاؤ گے بیس منٹ بات ہونی چاہیے پندرہ بیس منٹ جم کر بات ہونی چاہیے ہر پہلو کو نماز کے متعلق علم و ذکر کے متعلق اکرام کے متعلق اخلاص کے متعلق یہ اس پر ہمیں بات کرنی ہے اور پھر بات کرنے کے بعد کہ جب آپ نے بات کی نا تو دل نرم ہوتا ہے یہ ترتیب ہے جب دل نرم ہوتا ہے اب لوہا گرم ہو اب ہتھوڑا مارو بھائی نیا ہے تو ابھی کیا پرانا ہے تو بھی کیا ہر ایک کی سامنے چار مہینے کی پوری بات رکھو کہ چار مہینے کی چار مہینے کی تشکیل پوری لیکن تشکیل ایسے پہلی تشکیل ایسی کرنی اتنا کسو کے ٹوٹے نہیں اتنا کسو کے ٹوٹے نہیں ہاں لیکن یہ بات اس میں پہلے جب آپ بات رکھو گے نا تو اس کو چکر آئیں گے چار مہینے سمجھ میں نہیں آئے لیکن یہ آواز پڑھتے پڑھتے ایک وقت آئے گا کہ ماشاءاللہ اللہ چار مہینے اس کے لگیں گے چار مہینے اس کے لگیں گے تو یہ ہماری بات جو ہے وہ پوری مکمل ہو گئی اس ترتیب کے ساتھ ہر اب ابھی کام پورا نہیں ہوا میں نے کہا نا جیسے پہلے ہمارے بھائی نے کہا کہ بھائی اب بات تو ہو گئی لیکن بات کے بعد اب اللہ کی طرف متوجہ بننا ہے وہ کام باقی رہ گیا وہ کام ہمارا کیا رہے گا باقی رہے گا اللہ کی طرف متوجہ ہو دعا میں نام لے کر اس لیے نام لکھے اس گھر میں زاہد بھائی کی ملاقات ہوئی اس بہن میں امین بھائی کی ملاقات ہوئی اور اس کی نوعیت بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے سمجھ میں اور جو نہیں ملا تو آپ نے نوعیت دیکھیے پتا ہے بھائی یہ تو رکشہ چلاتا ہے بھائی یہ تو جو ہے وہ سروس کرتا ہے سروس کر رہا ہے تو اس کے ایسا ورنہ اگر آپ کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ گھر میں تین بالغ ہیں اور کیا کیا نوعیت ہے ان کی ایک رکشہ چلاتا ہے ایک ماشاءاللہ جو ہے وہ پڑھتا ہے اور ایک سروس میں تو جب یہ بات آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو پتا چلے گا ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہماری آنند کے اندر مسجد وار جماعت نے اس کو لیا اور سو فیصد اس میں ایک گھر کی ملاقات ہوتی نہیں تھی جب بھی جائے صبح جلدی پہنچے تو نہیں ملے صبح پہنچے تو نہیں ملے پھر معلوم ہوا کہ بھائی یہ تو صبح جلدی میمو میں چلے جاتے ہیں بڑودا ان کی سروس بڑودا جو کام کاج ہے تو صبح جلدی میمو میں نکل جاتے ہیں تو اس مسجد وار جماعت کے ساتھیوں نے طے کیا کہ اس کی ملاقات میمو میں کرنی سمجھنا یہ سو فیصد ملاقات کہ بھائی کہیں بھی ہو ملاقات کرنی ہے ہمارے ذمے ہے اتنے بالغ ہمارے ذمے ہے پندرہ دن میں ان کی ملاقات ہو جانی چاہیے اب انہوں نے طے کیا اور ماشاءاللہ ملاقات جو ہے وہ وہ دو وسیوہ جماعت کے ساتھ ہی ٹکٹ لے کر میمو میں بیٹھے اور اس کے پاس میں بیٹھے اسے پتا نہیں ہے جب اس کے پاس میں بیٹھے اور اسے کہا کہ بھائی تاری ملاقات ماٹے جاویلا سے بیجو کہیں نہیں ہاں کہ بھائی تاری ملاقات ماٹے جاویلا اس کو کہ ماری ملاقات ماٹے آنا گا ہاں آنا بانٹے یا صرف ملاقات کے لیے اب ایک اہمیت میرے سے ملنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ گھر پہ نہیں یہاں آئے تو آدمی اس کو اہمیت دیتا ہے کہ میرے سے کوئی کام بڑا ہے کہ جو اہم کام لے کر آئے جو اپنا ایسا وقت فارغ کر کے میرے سے ملنے کے لیے آئے اب ہمیں اب انہوں نے بات چیت کی تو واسد آتے آتے ماشاء اللہ کام پورا ہو گیا سمجھ میں آیا نا اور کام پورا ہو گیا واسد میں اتر گئے ہاں بڑودا تک نہیں گئے مقصد میں اتر گئے لیکن ملاقات ان کی ہو گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی ٹرین بدل دی سمجھ میں کہ نہیں ہاں کہ بعد میں جو بعد بعد کے میں جو ٹرین جا رہی ہے اس ٹرین میں اسے جان دے اور مسجد آباد جماعت میں بیٹھنے والا بن گیا فکروں میں شامل ہو گیا اب اسے پتا چلا بستی کی نوعیت اس کے سامنے آئی ہاں ایک آدمی بن گیا تو یہ ترتیب ہونی چاہیے سو فیصد ملاقات بھائی کریں گے سارے تو ایک تو گھر گھر کی ملاقات اس ترتیب سے ہمیں کرنی ہے پھر اس کے بعد بہت سارے اس میں کام ہے اس میں تشکیلی ملاقات بھائی تشکیلی ملاقات بھی ہر مسجد میں ہونی چاہیے تشکیلی ملاقات میں ہم کہتے ہیں نا بھائی ہر مسجد کی سال بھر میں دو جماعتیں چار مہینے کی دو جماعتیں چلے کی یہ ہونی چاہیے کہ بھائی ہر مسجد سے سال بھر میں کم سے کم ہونی چاہیے تو اپنی جوڑیاں بنا کر اپنی جوڑیاں جو بنی ہے جوڑیاں بنا کر جوڑیوں کے اعتبار سے جو ذمہ دار لے جانے والے ہیں جماعتوں کو لے کے چلنے والے ہیں اس کے اعتبار سے ہماری جوڑیاں بننی چاہیے کہ بھائی دو دو کی جوڑیاں بنا دی اب پورا مہینہ محنت ہو رہی ہے بھائی پورا چار مہینے چھ مہینے تین مہینے ان کی جوڑی تین دو مہینے ان کی جوڑی تیسرے چوتھے مہینے ان کی جوڑی اب پورے سال کا نظام یہ جنوری کے اندر بنا لینا ہے کہ پورے سال کے اندر چار مہینے کی چلے کی جماعتیں اب ماشاء اللہ ترتیب سے محنت ہو تشکیلی کام جس مسجد میں مضبوط ہوگا نا خروج ضروری ہے خروج ضروری ہے نفر بھی سبھی اللہ اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام اس کا عام رواج تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام رواج تھا کہ خروج کی وجہ سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں ہاں یہ سارے مسائل اس لیے اپنی بستی میں اس, اس, اس اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ سو فیصد بالغین کے چار مہینے لگ جائے کہ ہم سب پورا مجمع یہ کرے کہ دو ہزار تیئیس کے اندر کہ جتنے مسجد کے ہمارے بالغین ہیں ان سب کے چار مہینے لگانے ارے بھائی نیت تو کر سکتے ہیں نا ہاں لیکن اندر سے نیت کرنا ایک تو ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہوا میں کہ نہیں اندر سے آدمی کا اچھا گمان کہ ان سب کے چار مہینے لگیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے لگوائیں گے اس لیے تشکیلی کام بہت اہم ہے تشکیلی کام میں مانگ کر جانا صدقہ دے کر جانا دو رکعت نماز پڑھ کے جانا پہلا چار مہینے کی تشکیل کے لیے جا رہے دو رکعت نماز پڑھ کے صدقہ دے کے پھر ان کے پاس میں جانا اور فضائل سے بات کرنا دیکھیں ہماری باتیں سارے فضائل ہیں ہماری باتوں میں کیا ہے زیادہ فضائل فضائل یہ فضائل فضائل پہ کیا ملے گا کیا ملے گا کیا ملے گا اتنے فضائل بتانا کہ اندر سے وہ تیار ہو جبردستی نہیں ہے اور تشکیل میں سوال جواب نہیں ہے کہ بھائی آپ نے کھڑے ہو کے اس مجمے میں چار مہینے لکھائے تھے بھائی کیا کر رہا ہے بھائی کیوں کھڑے ہو کے لکھا یہ بات نہیں ہے بلکہ ترغیب دینا ہے ترغیب دینا ہے ہاں اور اس کو جو اس پر آمادہ کرنا ہے ازر کا حل بتانا ہے ازر ہوتے ہیں بہت سارے سمجھ میں ایسا کر لو نا یہ ایسا ہو جائے گا کیا بھائی کوئی دکان پہ ان کو رکھ لو نا وہ فارغ ہے وہ آپ کی گاڑی بھی چلائے گا اور آپ کے چار مہینے میں لے جائیں گے اور آپ کا کام بھی بند نہیں اب سمجھ میں آ گیا تو ازر کا حل بتانا ہے صحابہ کے واقعات کے ذریعے اور پوری طاقت لگانی ہے بات جب آپ یہ طے کر لو کہ اس کا نکلنا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور نکالیں گے دو گمان تشکیل میں حسن زن اللہ سے حسن زن بندے سے حسن زن بند یہ نکلے گا اگر آپ نے ملاقات یہ کہاں سے جائے گا یار یہ تو تھک گئے جا جا کے نہیں نہیں بار بار جانا ہے بار بار جانا ہے حضرت علیہ السلام تو اسلام نے کتنے سال محنت کی ہے نا کتنے سال ساڑھے نو سو سال اور کیسی محنت والا ربی نے قومی لے لو نہ رات رات دن ہاں اور نرمی کے ساتھ رات دن محنت کرتے رہے رات دن محنت کرتے رہے تھکا مایوسی نہیں ہے نا امیدی نہیں ہے مایوسی نہیں ہے اور نا امیدی نہیں ہے اس ترتیب کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہونی چاہیے یہ ہمارا تشکیلی کام ہے اور پھر ایک کم پرانے ساتھیوں کا ہے جیسے میں نے کہا نا ابھی ہمارے بھائی نے کیا کہا بھائی چار مہینے والے کتنے بارہ ہے اور چلے والے کتنے بتائے پینتیس ہے سینتالیس موڑی ہے اور بیٹھتے کتنے ہیں بارہ عام طور پر پورے ہندوستان میں جو ہماری موڑی ہے پندرہ سے بیس فیصد کام پہ ہے باقی اسی فیصد کام پر نہیں تو یہ طبقے کی فکر کرنا اچھا یہ طبقہ جو ہے نا حساس ہے یہاں ان کے پاس تانو تشریف بلکہ ان کے پاس کارگزاری ایمان آپ ان سے کارگزاری سناؤ مذاکرہ کرو فوراً تیار ہو جائیں گے کہ بھائی ماشاء اللہ یہ اس کہ کے اولین میں سے ہے کبھی دل میں بات نہ آئے ہاں کبھی دل میں بات نہ ہے کہ آلو کو اس کام پہلو کروں نہیں نہیں نہیں یہ پرانے لوگ ہیں ان کی عصمت ہمارے دلوں میں وہ سابق الاولون کہ جس وقت گشت نہیں ہوتا تھا جس وقت لوگ پتھر مارتے تھے لوگ تانے مارتے تھے یہ باہر نکلتے تھے سمجھتا ہے کہ نہیں ہاں انہوں نے کام کو اس وقت سنبھالا ہے اور آج جو یہ ہرا بھرا ہے ان کی وجہ سے ہاں یہ جو آج نصرتیں ہیں ماشاء اللہ یہ ان حضرات کی وجہ سے پرانے لوگوں کی وجہ سے تو ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو عظمت کے ساتھ ان کے پاس میں جانا اور کبھی ان کی تشکیل نہ ہو کبھی تانو تشریح نہ ہو ہاں بات سمجھ میں ہی نا یا کبھی بیٹھ گئے تو پوری مسجد نہ دیکھے کہ آج سورج تھی بکڑ ہو جائے <laughs> ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کی عظمت دل کے اندر ہونی چاہیے کہ دل کے اندر ان کی عظمت ان کے سامنے کارگزاری سنانی کیا سنانا ابھی ملاقاتوں میں کارگزاری بھائی اسٹوڈنٹ کی جماعت بن رہی تھی اب آپ پہنچ گئے کہ بھائی پہلے کی جماعت بنی سے پڑھے نا لے جب اور کوئی نہیں ہاں کہ بھائی چپلا جب چھوکرا مسجد میں بھیگا تھی گیا جب بار تیر پر لے جا اور کوئی نہیں اب یہ کاروزاری اس کے سامنے اس کو معلوم ہے پورا پتا ہے پرانا پرانا ہوتا ہے پرانا پرانا اچھا بھائی وہ آدمی اسٹوڈنٹ میں بہت اچھی محنت کر رہا ہے ہاں ہاں تو چلو میں ان سے ان کی ملاقات اب یہ گاڑی چلی سمجھ میں آئے کہ نہیں ہاں کہ جب گاڑی چلتی ہے نا تو پھر پتا نہیں کتنے ہیرے اس میں ہوتے ہیں کتنے کو لے کر چلتی ہے تو اس ترتیب سے پرانے کو روزانہ بڑھنے چاہیے ہر ہفتے ہمارے یہاں بڑھنا بڑھتے نہیں یہ مسئلہ یہ پرانا ساتھی مسیحا جماعت میں چلو بارہ ہر کام میں اضافہ ہونا چاہیے یہ فکر ہے ہر ایک کی ہر کام میں اضافہ ہونا چاہیے روزانہ نیا نیا خون آنا چاہیے اور پرانا باقی رہنا چاہیے دو چیزیں نیا خون کہ جس کمپنی میں جو ہے نا نیا نیا خون آتا رہتا ہے نا ہاں تو پھر وہ کمپنی خوب چلتی ہے کہ وہ خوب جو کمپنی جو چلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس یہ فکر کے ساتھ میں پرانے ساتھیوں کی ملاقات ہے پھر اس کے بعد جو بعض کام ہے وہ ہمارے وقتاً فاوقتاً ہے ڈھائی گھنٹے میں کیسے ہیں وقتاً فاوقتاً جماعت آئی تو جماعت روزانہ نہیں ہوتی بھائی جماعت ہوتی ہے جماعت کی نصرت کرنا ماشاء اللہ اس میں دو قسم کی جماعتیں ہوتی ہیں ایک تو مضبوط ہوتی ہے تو مضبوط جماعت ہوتی ہے ان سے لینا صحیح ترتیب سے کام کر رہے کیسے نقد جماعت بنا رہے ان کا ساتھ دینا یہ نہیں کہ امیر صاحب ہمارا تو جمعہ کی ترتیب ہے ایسا نہیں کہ نہیں نقد جماعت تکا تھا انہوں نے ساتھ ان کا اور نقد جماعت بنائے نقد جماعت بنائے کہ نقد جماعت پرانے ساتھی ان سے لیں ان کے پاس میں بیٹھے بہت ساری چیزیں پرانوں سے ملتی ہیں یہ منتقل ہوتا ہے یہ کام سینا بہ نا منتقل ہوا ہے تو پرانوں سے لینا نئی جماعت ہے ان کو وقت دینا سکھانا کام سکھانا ان کو ماشاء اللہ یہ نہیں کہ آپ گھومتے پھرتے ہو ارے بھائی وہ تو بےچارے سب کو چھوڑ کر نکلے ہیں اسٹوڈنٹ کی جماعت آ گئی جوانوں کی جماعت آ گئی آپ لے کر بیٹھو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر لے کر بیٹھے وہ چل جاتے ہیں اور چلتے پھر کام کے بنتے ہیں اور جب کام کے بنتے ہیں وہ دعائیں آپ کو دیتے آپ کو پتا نہیں ہے کہ فلاں مسجد میں بھائی وہ صاحب مجھے ملے تھے اور انہوں نے میری ذہن سازی کی ان کو وقت دینا پورا گشت کروانا نقد جماعت ان سے بنوانا صحیح ترتیب سے ان کا وقت لگے یہ فکر ہماری ہونی چاہیے تو جماعتیں آئے جماعتوں کی نصرتیں جو جماعتیں گئی ہے ان کے ساتھیوں کی نصرت ہونی چاہیے تشکیل میں تو آپ نے چار مہینے بھائی استعفا استعمال ماشاء اللہ جماعتوں میں چار چار مہینے گئے ان کے گھروں کا آل حوال لینا مسجد اور جماعتوں میں کبھی یہ بات بھی آئے کہ بھائی پہلا امین بھائی گہلا سے چار مہینہ ماں ભાઈ બે મહિના થઈ ગયા આપણે કોઈ ગયું નથી તો જરા જાકર દેખે دیکھے گھر میں بےچارا پتا نہیں کس حال میں گیا ہے کہ گھر کے اندر کون ہے بات برتبہ ایسا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا بچے بیمار ہے مسائل ہوتے ہیں مسجد وار آپ پہنچتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے ہاں البتہ ایک بات کا اس میں خیال رکھنا ہے عورت اگر اکیلی ہے تو ہم ہماری مسجد جماعت کے مرد نہیں جائیں گے عورت اگر اکیلی ہے تو مسجد بار جماعت کے مرد نہیں جائیں گے بلکہ مسجد جماعت کی مسورت جائے گی مسورہ جمع جائے گی کہ کوئی مسئلہ ہے کوئی بات ہے وہ لا کر وہ مسورات کے ذریعے بات آئے گی اور اس کا پھر جو ہے آپس میں مشورہ کر کے جو چیز کی ضرورت ہے اس کا جو ہے وہ تعاون کرنا ہے اگر یہ بات ہوگی نا تو آئندہ وہ گھر قربانی کے لیے کھل جائے گا ماشاء اللہ وہ بھی کہنے کا کہ بھائی میں اللہ کے راستے میں جاتا ہوں میرا گھر کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہم اسی کے ساتھ جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے تو یہ تعاون صرف آپ تسلی بھی دیں گے نا والد صاحب کو والد صاحب کے ذمہ کام آ گیا بہت کام ہے بیٹا کرتا تھا اب سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن آپ نے دو بول بولے آپ نے جا کے تسلی دی ماشاء اللہ ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے دل ان کا خوش ہو جاتا ہے کہ بھائی ماشاء اللہ چلو کہیں وہاں تو نہیں آنے کو کاکا کہتا گھبراوانوں نہیں یار کہیں ضرور پڑا تو ہم نے کہیں دیوانوں یہ جملہ حالانکہ وہ کہنے کے نہیں ہے کہنے کے نہیں لیکن یہ جملہ ان, کو ہمت ہاں، ہماری پاس اور کوئی تو یہ جو جماعتیں ہمیں گئے ہیں ان کا تعاون کرنا اس کے بعد پھر طبقہ والی ساری محنت ہے ہماری اسٹوڈنٹ کا کام ہے ماشاء اللہ مذاکرہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے کام کو اس کو بھی دیکھنا یہ آج کی کلی کل کے جو ہے وہ کل کے کل کے پھول ہے یہ آج کے پودے کل کے درخت آج کے کل کے تعبیر کل پارا جانے بہت محبت کے ساتھ میں ان کو جوڑنا ان کا جو کام ہے نا ان کو جمانا صرف ہفتے تہذیب میں نہیں ہفتہ واری اسیما میں پہنچنا ہاں۔ ان کے چوبیس گھنٹے لگے اس کا خیال رکھنا ہاں۔ جو ہے مرکز پہ ان کی پابندی ہو ہاں۔ فکر کے ساتھ میں جو وہ پہنچے ہفتہ واری استعمال میں جو وقت ان کا ہے ان کو لینا اور ان کی ان کو ان کی محنت پہ آمادہ کرنا ان پہ محنت پہ بننا ان کے وقتاً فوت ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا کبھی کارگزاری لے لی کہ بھائی ماشاء اللہ اسکول میں جاتے ہو ظہر کی نماز کا کیا ہے بھائی جماعت کے ساتھ میں پڑھتے بھائی ماشاء اللہ آپ نے تعلیم شروع کی بھائی ماشاء اللہ تعلیم شروع ہو گئی تو یہ طبقے کے ساتھ میں بیٹھیے طبقہ بڑا حساس ہوتا ہے اور جلدی سے لے لیتا ہے اور بہت تیز کام کرتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ طبقے نے لیا نا تو بہت جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو آج کل ہماری جو فہرست ہوئی ہوئی ہے ابھی پوری فہرست نہیں ہمارے پاس میں اور غیر مانوس طلبا بہت بڑی تعداد میں اور ابھی تو یہ تو گھروں کے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاسٹلیں ہیں بہت ساری ہاسٹل ہیں باہر کے طلبا عجیب احوال ہے عجیب احوال اللہ ہم سب کو معاف فرما ان تک پہنچنا ہاں کہ ان کے اندر باطل زبردست محنت کر رہا ہے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کئی کئی سال ہو گئے نمازیں نہیں پڑھی کئی کئی سال ہو گئے اللہ کا نام نہیں سنا ایسے گھر سے آئے ایسے گھر کا ماحول بھی بھلا ہوا ہے کہ یہاں نظم اس کا بننا چاہیے اگر یہ فکر بند ہو گئے ہم لوگ جاپان میں گئے تھے تو وہاں ایک جوان اس سے ملاقات بہت فعال بہت فعال تو بھائی کیسے آپ مسلمان ہوئے تو وہ تھا میں انگلینڈ پڑھنے کے لیے گیا تھا اور انگلینڈ جب میں ہاسٹل میں جس ہاسٹل میں ٹھہرا تھا کہ وہاں یہ مسجد اور جماعتیں محنت کر رہی تھی یہ طلبہ محنت کر رہے تھے کہ بس میں ان کے ہاتھ پہ لگ گیا عجیب زندگی اس کی بدل گئی ایسا آپ دیکھو تو تقوی میں بہت آگے بہت نے بہت پرہیزگار بہت آگے بڑھے تو یہ ذریعہ کون بنا اسٹوڈنٹ بنے تو اس لیے یہ کام بہت اہم ہے ایسے حجاب جو ایک ارب کا سال بھر کی محنت ہے ابھی فارم کا زمانہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے کہ بھائی بستی کے اندر جتنے بھی جو ہے اس قسم کے جن پر حج فرض ہو چکا ہے تلاش کر کر کے ان کو جو ہے وہ بھیجنا یہ بھی ہمارا کام ہے اسی طرح پھر ہمارے بھائی نے جو بتایا نا مسلمانوں کے حقوق ہے کہ بھائی بیمار ہو گیا تو کیا ہے بھائی بیمار ہو گیا تو عیادت میں جانا ہے ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ گش میں سلام ہو رہا ہے کہ صرف گش کے اندر ہم سلام کر رہے ہیں گش میں سلام نہیں ہے بلکہ جو وہ بیماری میں خوشی میں کمی میں ہم جو ہے وہ جائیں مسی جماعت جائے ایک جگہ پر ایک آدمی کی ملاقات ہی نہیں ہوتی تھی باہر سے وہ آیا تھا کمانے کے لیے اور اچھی اس کی جو ہے وہ سروس تھی لیکن وہ کام سے مانوس نہیں تھا غیر بلکہ دین سے غیر مانوس تھا اس کی زندگی میں دین ہی نہیں تھا اس کی ملاقات کرتے اس کی ملاقات لیکن ملاقات اس کی نہیں ہوتی تھی ہاں اور کبھی ہو تو گھر میں سے آواز آتی تھی بھائی نہیں ہے کوئی نہیں ہے بھائی یہاں نہیں آنے کا آپ کو یعنی ایسا ہوتا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے والد صاحب آئے ہوئے تھے اس کے گھر پہ وہ دور سے تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا اس کے گھر میں اب وہ پریشان اس لیے کہ اس کا کوئی رشتے داری نہیں تھی پورے شہر کے اندر کوئی رشتے داری نہیں تھی اب وہ پریشان ہو گیا کہ کیا کرنا کیا کرنا اب جو ہے وہ بےچین کیا کرنا وہ باہر نکلا اور باہر جو ہے وہ سوچ رہا تھا ایک آدمی نے دیکھا بھائی کیا مسئلہ ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اب مجھے کیا کرنا یہ تو پہلی بار ایسا ہوا مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں ہے اور میری کوئی رشتے داری نہیں میں کس کو کہوں کیا تو اس نے کہا بھائی گھبرا مت تو جو ہے نا یہ مسجد کے مولوی صاحب ہیں مسجد کے مولوی صاحب پر چلا جا تو کہنے لگا کہ مولوی صاحب تو میرے یہاں آتے تھے کبھی میں نے ان کی بات بھی نہیں بھی کہیں مجھے دیں گے گے کچھ نہیں کہ آپ تو وہ ہمت اس کی نہیں ہو رہی یہ آدمی اس کو لے کر گیا مسجد میں لے کر دروازہ کھٹکھٹایا مولوی صاحب آئے بھائی کیا بھائی کیا بات ہوئی ہاں ایسا انتقال ہو گیا مولوی صاحب آپ گھبراؤ بتا آپ گھبراؤ فوراً مولوی صاحب نے فون کیا جو نہلانے والی جماعت تھی فوراً آ گئی آدھے گھنٹے کے اندر وہ جماعت آ گئی اور اس کو کہا بھائی تو گھبرا مت سارے کام تجیز و تقسیم کے ہم سب کریں گے کہ پورا تیرا ساتھ دیں گے اور تو کوئی کوئی تیرے مہمان بھی آ گئے تو گھبرا مت سارا ہم کر لیں گے اس کو بہت تسلی ہوئی اور دل اندر سے اس کا رو رہا تھا آنکھوں میں سے آنسو نہیں تھے بلکہ دل اندر سے رو رہا تھا ایک موقع تھا ایک عجیب اس پہ چوٹ لگی سے کام پھر پوری مصیبت جماعت آئی نہلایا ڈھول رہے تو گسل دیا پھر تجیز و تقفین دفنا کرائے بیٹھے سمجھ میں پھر تیسرے دن ملاقات میں مولوی صاحب اس کے گھر پر آئے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی نے کہا یہی تمہارے خیر کا ہے جاؤ ہاں اور وہ دروازہ کھول کے باہر آیا بس وہ کیا مسجد میں بیٹھنے والا بنا اور کام میں بہت آگے بڑھ گیا تو یہ کام معمولی نہیں ہے سمجھ میں ہے کہ نہیں ہاں بہت اہم کام ہے خوشی کے موقع کے غمی کے موقع میں خوشی کے موقع پہ بھی جانا ہے آپ خوشی کے موقع پہ جاؤ گے نا کسی کے یہاں شادی ہے اگر کوئی غلط رسم و رواج ہوتا ہے وہ فوراً کہیں گے بھائی ہمارا تھا مسیحا جماعت آواز جو آ نہیں تھا ہاں فوراً وہ کہیں گے بھائی نہیں تھا ہمارا نہیں تھا آپ نہیں کروا رہا ہمارا تھا نہیں تھا فوراً وہ کہیں گے تو مسجد وار جماعت خوشی میں گمی میں یہ مسلمانوں کے حق ہے اچھی کا ہے تو جواب دینا سلام کا جواب دینا کہ یہ مسلمانوں کے حقوق ہے ادا کرنا تو یہ ڈھائی گھنٹے میں بہت سارے کام ہے ارے بولو بھائی ڈھائی گھنٹے پورے بھائی ڈھائی گھنٹے کافی ہے کہ نہ کافی ہے نا کافی ہے نا ہاں کہ بھائی یہ جو ہے ہم سب نیت کر رہے پورا مجمع اس وقت ابھی جو جہاں جائے اچھا یہ بتاؤ کہ کون سی مسجد ہے کہ اس ترتیب سے ڈھائی گھنٹے لگ رہے ہیں صبح کے وقت میں صبح کے وقت میں پورے ڈھائی گھنٹے لگ رہے ہیں صبح میں لگا رہے ہیں اس لیے کہ ڈھائی گھنٹے جو پورے ہوں گے صبح میں شروع ہوں گے صبح میں اور اس کی تکمیل ہوگی شام میں شام میں شروع ہو اور پورے ہو ایسا نہیں ہوگا کوئی ایک مسجد ہے ایسی چلو اللہ باپ فرماوے جاتی جاگیا دادی سوار بھائی ٹھیک ہے آج ریت کرتے ارے کرتے اور کب لگائیں گے ارے کب لگائیں گے ہاں صبح میں صبح کے وقت میں برکت ہے صبح کے وقت میں برکت ہے ہم سب طے کر لیں کہ صبح میں لگائیں گے ہم سب طے کوئی نہیں ملتا ارے بھائی یہ بات اب ختم ہو گئی یہ بات کیا ہو گئی اب کیا ہو گئی ختم ہو گئی ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں صبح میں کچھ لوگ پانچ بجے اٹھتے ہیں کچھ لوگ چھ بجے اٹھتے ہیں کچھ لوگ سات بجے اٹھتے ہیں چالیس فیصد طبقہ سات ساڑھے سات آٹھ بجے تک اٹھ جاتا ہے ہاں ہم لوگوں نے مسجد میں جب یہ محنت شروع کی نا تو یہی آواز تھی شروع میں ایک بھی نہیں تھا لیکن طے کیا کہ بھائی مسجد میں بیٹھ کر ملاقاتیں کرنی ہے صبح میں کر دیجیے اب وہ کیا کرے کہ بھائی ایسا کریں کہ پرانے ساتھیوں کی ملاقات کرے ان کو تو اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے تو پرانے ساتھیوں کی ابتدا میں فوراً نماز کے بعد ملاقاتیں شروع کر دی اور ان کو مسجد میں لانا شروع کیا دو تین چار اب دھیمے دھیمے دھیمے عمل پھر کچھ آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا اچھا بھائی دیکھو وہاں لائٹ شروع ہو گئی ہے وہ گھر میں لائٹ چالو ہے وہ اٹھ گئے چلو ان کی ملاقات کرتے ہیں اب ان کی جو ہے وہ ملاقات بیٹھ کر پندرہ بیس منٹ اب دھیمے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے یعنی نو بجے بھی وقت کم پڑا کم پڑ رہا ہے کہ بھائی اور وقت بڑھانا چاہیے اور ملاقات کرنی چاہیے الحمد للہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی سے ستائیس آدمی ماشاء اللہ بیٹھنے والے بن گئے محنت کرنے والے بن گئے اور صبح میں مسجد ہری بھری ہو گئی صبح میں مسجد کیا ہو گئی ہری بھری ہو گئی ماشاء اللہ بسی میں ملاقات ہو رہی ہے بہت سارے چاہتے ہیں صبح میں اور بہت ساروں کے وقت وقت صبح میں ہوتا ہے بعد میں نہیں ملتا اور شام میں تو آدمی بھی تھکا ہوا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں نا تھکا ہوتا ہے پیشہ کے بعد میں خود تھک کر آتا ہے اب ملاقاتوں میں کہ اچھا بھائی دس پندرہ منٹ تو تعلیم ہو گئی اب ملاقاتوں میں جی نہیں چاہتا لیکن چلو صاحب ملاقات تو کر لیے اب دونوں اٹھتے ہیں چلتے ہیں گھر کی طرف جاتے ہیں سمجھ میں آواز آتی ہے کہ بھائی نہیں ہے پھر آگے گئے امیر صاحب اختار تو کوئی شہر ہی بار کہتے آج آئے اور بھوک بھی بول آگے گھر والا بھی کہتا ہے اب آدمی ایک دو ملاقات ہوئی نہیں ہوئی چلا جاتا ہے شام کی ملاقات نہیں ہوتی اس لیے ہم سب طے کریں کہ انشاءاللہ صبح میں جب پورے ڈھائی گھنٹے لگائیں گے کون کون طے کرتا ہے ارے کون کون طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما بھائی بلسار سے کوئی ایک ساتھی آ جائے بھائی آپ کے وہاں جو ہے وہ تعلیم کیسے ہوتی ہے ہمارے مسجد کی تعلیم گھر کی تعلیم آپ کے مسجد کی تعلیم کب ہوتی ہے نمازی زیادہ کب ہوتے ہیں اثر میں ہی دیتے اثر میں ہی دیتے ہیں جی، ماشاء اللہ اثر کے بعد ہوتی ہے اچھا، کتنے بیٹھتے ہیں کتنے نمازی آپ کی مسجد میں اثر میں کتنے ہوتے ہیں تقریباً پچاس ساٹھ کے قریب پچاس ساٹھ کے قریب نمازی ہوتے ہیں جی، ماشاء اللہ تعلیم میں کتنے بیٹھتے ہیں پچیس تیس قریب ماشاء اللہ ماشاء اللہ پچیس تیس بیٹھتے ہیں اچھا یہ کب سے بیٹھتے ہیں پچیس تیس کب سے کافی ٹائم کافی ٹائم کتنے سال سے دو سال سے تین سال سے کافی اور بھی زیادہ ہوگا جی۔ اچھا تو پھر اس میں اضافہ نہیں ہوتا اب آپ تھوڑا سا فکر کرتے تو ستر تو ہے مسلی کو چلو اللہ تعالیٰ قبول فرما ماشاء اللہ اچھا تعلیم پھر کیسے ہوتی ہے تعلیم امام صاحب کرتے ہیں سر کے بعد روزانہ امام صاحب کرتے ہیں جی اچھا ساتھیوں میں سے کوئی نہیں کر ساتھیوں میں سے اچھا، اچھا۔ کتنی دیر تعلیم ہوتی ہے اچھا، پندرہ منٹ تعلیم ہوتی ہے بہت اچھا کیا پڑھتے ہیں جب بھی عمل میں سے پڑھتے ہیں ہر حصے میں سے نہیں پڑھتے باری باری ہر حصے میں سے نہیں ہوتا اچھا اچھا،, اچھا اچھا اچھا پھر گھروں کی تعلیم کتنی ہوتی ہے آپ کی گھروں کے اندر آٹھ ایک گھروں کے اندر تعلیم ہوتی ہے آپ کی مسجد میں کتنے مکان ہے آپ کی مسجد ہماری مسجد کے اثرات میں نائنٹی ٹو ہے اور بانوے مسجد سے دور اگر دیکھا جائے تو دو کلو میٹر مسجد میں لگتے ہیں ایک سو بیس مکان ماشاء اور تعلیم کتنے میں ہو رہی ہے آٹھ مکان ماشاء اللہ آٹھ مکان کتنا ٹائم سے ہو رہی ہے یہ بھی ہوئی ہے نہیں پہلے چار ایک مکان میں تھی چار مکان میں اور دھیمے دھیمے بڑھے اس کی آپ کیا محنت کرتے تھے تعلیم کے بڑھانے کی ملاقات میں جب جاتے ہیں تب ترجیح دی جاتی ہے پوچھا بھی جاتا ہے گھروں میں تعلیم ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو ان کو دلائی جاتی ہے اچھا فکر دلانے کے بعد پھر آگے میں اس نے فکر لی اس نے کہا پھر اس کو یاددانی ہوتی ہے دو دن کے بعد تین دن کے بعد ہفتے کے بعد کہ بھائی آپ نے تعلیم کی تو پھر وہ بتائے گا جب مارا تھا تو کتابت میں نیت تو کری تعلیم کروانی پر کتابت کتاب مارا پھر آپ کیا کرتے ہیں بھائی کتاب نہیں ہے کوئی اور بات ہے ایسا نہیں ہوتا اچھا، تو ابھی چار تعلیم آپ کی بڑی آٹھ تعلیم ماشاء اللہ اور اللہ پاک قبول ٹھیک بھائی یہ تعلیم والا عمل جو ہے نا بہت اہم ہے تعلیم ہماری روح کی غذا ہے اور تعلیم آدمی کا جو ہے اندر کا خوراک ہے روحانی خوراک ہے اور حضیب رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ تعلیم جو ہے وہ تعلیم کے یہ چاہا جاتا ہے کہ دین کی سچی طلب پیدا ہوگی اندر سے آدمی بنے گا سے آدمی اندر سے بنتا ہے دین کی اندر سے سچی طلب پیدا ہوتی ہے اس لیے یہ بات پریکٹیکل ہے کھلی ہوئی ہے کہ دنیا میں جو انقلاب آیا ہے وہ تعلیم سے آیا ہے یہ بات بالکل پکی ہے کہ تعلیم کے ذریعے کیسے کیسے شراب پینے والوں نے شراب چھوڑ دی تعلیم کے ذریعے جوا کھیلو کھیلنے والوں نے جوا چھوڑ دیا غلط کام کرنے والوں نے بلکہ ایک ویشیا کھانا تھا پورا اڈا کہ جہاں جوان بچیاں غلط کام کرواتی تھی تعلیم کی برکت سے وہ ختم ہو گیا تعلیم کی برکت سے وہ ختم ہو گئے تعلیم اندر سے دین کی سچی طرح پیدا کہ آدمی اندر سے یہ آدمی کی روحانی خوراک ہے جیسے جسمانی خوراک جیسے گیہوں چاول اللہ اس کو مٹی سے بنایا جسم مٹی سے یہ بھی مٹی سے روح آسمانی ہے اس کی خوراک کہ آدمی جسم کے اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے کھانا نہیں ملتا تو روحانی غذا اسے نہیں ملے تو بہت کمزور ہو جائے گا فضائل کا شوق ہونا چاہیے کہ فضائل سامنے ہونا چاہیے فضائل آدمی کو عمل پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ ملے گا یہ ملے گا نماز پڑھنے پہ یہ ملے گا ذکر کرنے پہ یہ ملے گا تلاوت جو کرنے قرآن شریف کی تلاوت پر یہ ملے گا اللہ کے راستے میں نکلنے پر یہ ملے گا یہ سارے فضائل ہیں صدقات یہ پوری آدمی کو اندر سے بنا دیتی ہے صدقات جو ہے نا آدمی کو اندر سے بنا دیتی ہے اس لیے تعلیم کی اہمیت ہونی چاہیے اور تعلیم کی پابندی ہونی چاہیے کہ اپنے مسجد کی تعلیم کے پابندی کے ساتھ میں ہر باب میں سے پڑھا جائے اور تعلیم میں کوشش جیسے ہمارے بھائی نے کہا نا کہ پچیس تیس بیٹھتے ہیں قبول فرماوے ہاں، ہاں، ہاں۔ لیکن مسجد اور جماعت کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ سو فیصد بالغ سو فیصد مسلی اس تعلیم میں بیٹھنے والے بنے آپ کا بہت سارا کام آسان ہو جائے گا بہت سارا کام آسان دل نرم ہوتے ہیں تعلیم سے زندگیاں بدلتی ہے آدمی تعلیم میں بیٹھتا ہے نا توبہ کرتا ہے اندر سے روتا ہے کہ ابھی تو شراب پی رہا تھا اور شراب میں مست تھا ابھی چوبیس گھنٹے میں نہیں گزرے اور راتوں کو آہیں مار کے رو رہا ہے تعلیم عجیب عمل ہے اندر سے دس پندرہ منٹ آدمی سنتا ہے اندر دل نرم ہو جاتا ہے اور اندر سے فیصلہ کرتا ہے تو ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا تو پہلی کوشش ہماری یہ ہو کہ سو فیصد نمازی تعلیم میں بیٹھنے والے بنے اب اس کی محنت ہے اس کی کیا ہے ایک تو مذاکرہ ہے اور ایک محنت ہے جب تک وہ چیز فکر میں نہیں آئے گی مذاکرے میں نہیں آئے گی مذاکرے میں آ گئی پتا چلو مذاکرے میں آ گئی اب ہم ماہانہ مشورے میں بھی اس کو لے رہے ہیں ہفتہ واری اجتماع میں بھی اس کو لے رہے ہیں لیکن اس کو محنت کے اندر لانا ہے محنت کے اندر لانا کہ بھائی بھائی طے کرے کہ یہ ایک ایک روزانہ ایک ملاقات اس ترتیب سے اس فکر کے ساتھ میں اس عنوان کے ساتھ ایک ایک ملاقات ہو اگر چھ جوڑیاں بنتی ہے نا تو روزانہ چھ ملاقاتیں اور چھ ملاقات میں ایک آدمی بھی بڑا اپنی مسجد کی تعلیم میں تو انشاءاللہ شاء دھیمے دھیمے دھیمے ایک وقت آئے گا کہ سو فیصد لوگ تعلیم میں بیٹھیں گے بھائی ہمارا کام ہو گیا تو اس لیے اس کی محنت ہے کہ ایک ترتیب سے اس کو جو ہے وہ محنت کر ترتیب سے جو اس کو محنت کرنا اور یہ نشانہ بنانا کہ سو فیصد لوگ جو ہے وہ تعلیم میں بیٹھنے والے بنے اور ہم بھی پابندی سے بھائی پہلا تو مسئلہ کس کا ہے کہ پورا مجمع نیت کرے کہ مسجد کی تعلیم میں ہمیں اہتمام کرنا ہے یہ تعلیم ہاں، اس لیے کہ تعلیم تو اپنے لیے کس کے لیے ہاں اندر سے آدمی تیار ہوگا ہاں اچھی نمازیں بنے گی سگائی سنتا چلا جائے گا نا تو اچھی نمازیں بنے گی ہاں ذکر اچھا ہوگا تلاوت کا اہتمام ہوگا ورنہ تلاوت یاد نہیں رہتی مہینہ مہینہ دو دو مہینے تین تین مہینے آدمی قرآن کو نہیں چھوتا نہیں دیکھتا نماز دوڑتے بھاگتے پڑتا ہے کہ مسجد میں آ گیا فوراً بار مسجد میں آ گیا فوراً بار تو قرآن نہیں لیتا کہ جب تعلیم میں آدمی سنے گا نا تو اہمیت بڑھے گی اور ہر عمل استحدار کے ساتھ ہوگا استحدار کے ساتھ ہر عمل اور عمل کے موقع پہ یاد آ جائے گا بھائی تحجد میں اٹھے فضائی فوراً سامنے آ جائیں گے بھائی تحجد تو گناہوں کے لیے روک ہے اور جسم کے لیے صحت ہے کہ جسم کے لیے کہ بھائی بیماری ادھر ادھر میں حکیموں کے پاس ڈاکٹروں کے پاس جاؤ بھائی تحجد کو مجھے اہتمام کرنا چاہیے کہ ہاں کہ بیماری کہ بیماری سے ختم ہو جائے گی کہ گناہوں سے روک بیماری ہے مجھے لگی ہوئی ہے کہ بسی سے باہر نکلتے آنکھیں غلط دیکھتی ہے میری عادت پڑی ہے جھوٹ بولنے کی کہ زبان سے ہر وقت جھوٹ ہی نکلتا ہے کہ نہیں تحجد کا اہتمام کہ گناہوں سے روک ہے کہ تحجد کا اہتمام آیا آدمی گناہوں سے رکنے والا بنے گا بھائی بات سمجھ یہ فضائل سامنے ہوں گے ہاں کہ بھائی سارے فضائل اس جتنے عمل ہم کر رہے ہیں کہ سب کے فضائل ہمارے سامنے فضائل سے آدمی آگے بڑھ جاتا ہے بھائی چھوٹے چھوٹے قدم گھر سے وضو کر کے آنا فضائل سامنے آ گئے کہ گھر سے وضو کر کے میں نکلوں گا ایک ایک قدم پر اللہ پاک مجھے دے بھائی فضائی صاحب نے آ گئے والدہ سے روز ملتا تھا لیکن اب والدہ کو کہ بھائی اس نیت سے دیکھا کہ والدہ کے چہرے کو دیکھنا باپ کے چہرے کو دیکھنا کہ حج مقبول کا ثواب ملے گا حج مبرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کتنی بڑی بات ہوگی کہ فضائل سے آدمی آگے بڑھے گا تو روزانہ اہتمام کے ساتھ فضائل کو سننا ارے بھائی سنیں گے اور اس تعلیم کو جو ہے وہ ہمیں بڑھانا ہے ہاں اور باری باری ہر بابے سے کوشش ہو کبھی دو باپ کبھی تین باپ کبھی چار باپ نو باپ ہے ہمارے کتنے بھائی ارے کتنے ہیں نو باپ ہے دو باپ موسم ہی ہے فضائل حج اور فضائل رمضان جب رمضان کا موقع ہوگا تو سارے بابوں کو فضائل رمضان میں سے پڑھیں گے اور حج کا موقع ہوگا کہ سارے باپ میں سے فضائل حج پڑھیں گے ساتھ میں باقی سات باپ باری باری حکایت صحابہ اس کے اندر جذبات بنیں گے دینی جذبات دین کے لیے قربانی دینا حکایت صحابہ فضائل نماز فضائل ذکر فضائل قرآن مسلمانوں کی موجود پستی کا واحد علاج اور فضائل صدقات فضائل صدقات زیادہ پڑھنی ہے تو باری باری اس ترتیب سے ہر باب آنے چاہیے یہ ترتیب دینی ہے اس ترتیب سے ہماری تعلیم ہو کہہ رہے کہ کام اگر ترتیب پورا ہوگا اور ترتیب سے ہوگا تو اثر دکھلائے گا آپ پانی کے اندر شکر ڈالو میٹھا لو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کام صحیح ترتیب سے ہو وہ اثر دکھلائے گا ہاں ایسے گھر کی تعلیم بھائی ایسے ہی کیا ہے گھر کی تعلیم گھر کی تعلیم بھی ہمارے ذمے ہے گھر کی تعلیم میں بھی ہم پابندی سے بیٹھے بھائی جیسے مسجد کی تعلیم مسجد کی تعلیم آدمی کی ذمے پچیس فیصد ہے گھر کی تعلیم پچہتر فیصد ہے گھر کی ذمہ داری بڑی ہے ہاں آدمی دیندار ہے تو اس کی دینداری دروازے تک دروازے تک ہاں ورنہ ایسا ہوگا کہ مکان تو آپ کا ہے دستاویز آپ کے نام پہ اور آپ مکان آپ گھر سے بے گھر ہے باہر بیٹھے حاجی صاحب قرآن پڑھ رہے کیم حاجی صاحب باہر کیم بیٹھے ارے چھوکرا وہ مانتا نہیں چلا پروگرام میں پڑھے لاش کہ نہیں قصور بچوں کا نہیں ہے قصور عورت کا نہیں ہے سب سے بڑے قصوروار میں اور آپ ہے اللہ ہمیں ماں فرما ہاں عورت کے اندر دین لانے تو ہماری ذمہ داری ہے عورت کے اندر دین لانا ہماری ذمہ داری ہے عورت کو دیندار بنانا ہمارے ذمہ ہے ہاں اور عورت کے جو پہلو ہے دینداری کے وہ آگے بڑھتی ہے تو ولیوں کو پیچھے رکھ دیتی ہاں دینداری میں کہ عورتیں ایسی آپ کو ملے گی کہ جو امت کے اندر تو دین داری میں ان کا بہت اونچا مقام ہے جتنے ولی ہیں جتنے اولیاء اکرام ہیں جتنے بزرگان دین ہے ان سب کو بڑا بنا والے بنے والی کون ان کی ماں کہ کردار کس کا ہے کہ ماں کا ہے ہاں عبد القادر جیلانی ہو جینانی گسامی ہو بختیار کاکی ہو جنید بغدادی ہو نظام الدین اولیا ہو جتنے صحابہ رضمان اللہ ہے کہ ان کے جذبات چھوٹے چھوٹے بچے زید زید ابن ابن ارقم یہ رافع یہ رضی اللہ تعالیٰ یہ سب کے کہ ان کے جذبات کیسے تھے ایک دم سے بارہ سال تیرہ سال یہ جذبات کس نے بنائے ان کی ماؤں نے بنا ان کی ماؤں نے کہ ان کی ماؤں کے اندر دینداری دین داری میں بہت آئی حضرت خنسار رضی اللہ بار بار کہتی میں نے تمہارے تمہارے جو ہے ماموں کو رسوا نہیں کیا ہاں بار بار یہ جملہ جو ہے وہ کہتی تھی کہ میں نے رسوا نہیں کیا ہاں میں نے تو دودھ میں اس لیے پلایا ہے ایک جذبات اندر کے بھرتے تھے اور وہ جذبات کی وجہ سے صحابہ کو اس لیے یاد رکھنا عورت جب تک دیندار نہیں بنے گی نا آپ کا گھرانہ قربانی میں آگے نہیں بڑھ سکتا اس لیے اللہ پاک نے ایک سمجھنے کی بات ہے اللہ پاک نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا اس لیے کیا کہ پورے عالم کی ذمہ داری ہے اور عالم کی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے گھر کا تعاون لازم ہے حضرت علیہ السلام سے بیت اللہ کی خدمت لینی تھی اور بڑا کام لینا تھا تو ان ان ان کا کا گھرانہ تعاون تعاون کے گھرانے کیا ہاں کہ وہ بیوی نے تعاون کیا بیٹے نے تعاون کیا آپ دیکھیں پورا قصہ ہے کہ معمولی تھوڑی تھا بیٹے کو ذبح کرنا کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا کہ ارا بہو کا ماتا ترا یہ آسان نہیں ہے کہنا ہاں کہ بیٹے نے ایسے نہیں کہا کہ اندر سے جذبات بنے تھے ماں نے بنائے تھے اندر سے کہ ماں نے ان کو آمادہ کیا تھا تیار کیا تھا اس لیے وہ تیار ہو گئے کہ ابا فکر نہ کرے کہ ابا میں آپ کو رسوا نہیں کروں گا یہ اندر سے جذبات بنے تھے نبی علیہ السلات والسلام کا ساتھ عورتوں نے دیا ماں خدیل رضی اللہ تعالیٰ تسلی دی ہاں آپ تو کہہ رہے تھے زمیلونی زمیلونی حضور اب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ تو ایسا کرتے ہیں آپ تو جو کھانا کھلاتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں آپ کی خوبیاں اور ہمت دلائی تو عورتوں کے ذریعے کہ عورتیں دیندار ہوتی ہے پھر بچے جو ہے وہ دیندار گھرانہ دیندار بنتا ہے اس لیے پہلو آسان اس زمانے میں عورتوں کو دیندار بنانے کا گھر کی تعلیم ہے بھائی کیا ہے گھر کی ہاں اس کو اہمیت دینی ہے بھائی اہمیت دینی سب پورا مجمع طے کرے گھر کی تعلیم کہ گھر کے اندر تعلیم آپ دیکھیے گھر کا نقشہ بدلے گا کہنا نہیں پڑے گا بیٹا نماز کا اہتمام کر بیٹی پردے کا اہتمام جوان بیٹی آپ کے باہر نہیں نکلے گی اگر گھر میں تعلیم ہو رہی ہے گھر میں تعلیم ہوگی اندر سے بننا شروع ہو جائیں گے ہاں اس لیے گھر کی تعلیم کا خوب احتباب ہونا چاہیے گھر میں پاب اور پابندی حضرت جی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بہت تقاضے ہوتے ہیں ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں گھر کی تعلیم نہیں ہو پاتی گھر کی تعلیم میں نہیں بیٹھ پاتے حضرت نے مختصر جواب دیا طلّہ اور دلہ حضرت نے فرمایا بھائی جیسے سارے تقاضے ہیں ایسے گھر کی تعلیم بھی ایک تقاضا ہے ترتیب دینی ہے اپنے کیا دینی ہے ترتیب دینی ہے کہ فکر کے ساتھ میں اپنے بیٹے کبھی بیٹی کرائے ہے کبھی کبھی اہلیہ محترمہ کرا ہے باری باری ہر ایک سے ہاں کہ جہاں سارے محرم ہے محرم غیر محرم کی تمیز ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ بڑا مکان ہے تو دیور بھی بیٹھا ہے جیٹ بھی بیٹھا ہے ہاں سالی بھی بیٹھی ہے نہیں کہ محرم غیر محرم کی تمیز ہونی چاہیے کہ اگر ایسا ہے تو پھر پردے کے اندر جو ہے وہ ہماری تعلیم ہوگی تعلیم کا وقت طے ہونا چاہیے بعض جگہوں پہ تو ماشاءاللہ چٹائی طے ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے چٹائی لے کر آتے کہ بھائی کیا اگر شادی شدہ ہے بھائی جوڑا اور جو ہے وہ بڑا گھرانا ہے تو شادی شدہ جوڑا اپنے اپنے کمرے کے اندر تعلیم کرے کہ شادی شدہ جوڑا اپنے کمرے کے اندر تعلیم کرے باقی احتیاط بہت ضروری ہے کہ گناہ کے ذریعے دین وجود میں نہیں آتا یہ بات طے ہے سمجھ میں ہماری عورت جو جن چیزوں کا پردہ ہے خال چال بال یہ ساری چیزوں کا پردہ ہے صحیح بات سمجھ میں آئی نا تو اس احتیاط کے ساتھ میں ہمارے گھر کے اندر وہ تعلیم ہمیں کرنی ہے اب تعلیم میں پندرہ بیس منٹ اہتمام کے ساتھ میں تعلیم ہونی چاہیے بھائی ٹھیک ہے گھر کی تعلیم کا ہم احتمام کریں گے گھر کی تعلیم جب اہتمام کے ساتھ میں ہوگی نا آپ اندر کا نقشہ بڑھائیں گے ایک تو تعلیم کا اہتمام دوسرے نمبر پر تعلیم کو بڑھانا ہے دیکھیں ابھی یہ آٹھ تعلیم ہے مکانات ایک سو پچیس ہے اس کے بڑھانے کی محنت ہونی چاہیے تعلیم کے بڑھانے کی محنت ہر مسجد و جماعت کے ساتھ اس کو فکر میں لے اور ایک جوڑی ایک ہفتے میں ایک مکان کو بڑھاتی ہے ایک ہفتے میں ایک مکان بڑھتا ہے مہینے میں چار مکان بڑھیں گے اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ بستی میں سو فیصد گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے ابھی کوئی بستی ہماری ایسی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ہمارے عزائی میں ہم اندر سے طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دو ہزار تیئیس میں سو فیصد گھروں میں تعلیم انشاءاللہ زندہ ہوگی کو انشاءاللہ اب اس کے لیے ایک تو مذاکرہ کی شکل ہے کہ بھائی مذاکرے کے ساتھ عملی طور پر اس کو کرنا بھائی آپ نے ملاقات کی تعلیم شروع نہیں ہوئی کیا بات ہے پورا مہینہ آپ اس کی نگرانی رکھے زاہد بھائی کیا مت تعلیم شروع نہیں ارے بھائی کتاب اندر تھی اب آپ کتاب لا کر دے کیا لا کر دے اور دیکھیں ہماری ہر بات میں نرمی ہوگی تانو تشری کبھی نہیں ہوں گے ارے بھائی تانے تم نے کھیلے لو تو نہیں آپ تمہیں کتاب بھی لائیوا یہ بات نہیں ہمارے یہاں سمجھ میں آیا کہ نہیں ہمارے یہاں ڈاٹ ڈپٹ ہمارے یہاں تو نرمی ہے میٹھا سے بولے تو رس گولے ہے نا سر پہ برف زبان پہ شکر ارے بھائی بات سمجھ میں آئی نا حضرت اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کے پاس علیہ السلام کو فرون کے پاس بھیجا اور فرون تو اس کا تو تھا لیکن آپ نے کیا فقول لالو اول نرم گفتگو ارے بھائی کہیں وانوا نہیں نتی شروع تھی اچھا کالسی شروع کر دو ارے پرسو ارے دس مرتبہ اس نے کہا ہم نے دس مرتبہ ایسا ہی جواب دیا ارے کال سے کری لے بات تو نہیں میں پھر ملاقات میں اور آپ ترغیب دیں ہاں اگر یہ ترتیب سے کام ہوگا نا تو ایک وقت آئے گا کہ گھر میں تعلیم شروع اور گھر میں تعلیم شروع ہو گئی دین داری کا بیج ہاں اندر لگ گیا بیج اگنا شروع ہو گیا جس گھر میں تعلیم شروع ہو گئی گھرانہ دیندار کی طرف آگے بڑھنے والا بن گیا اور سو فیصد سب سے پہلا تعلیم کا نفع نماز زندہ ہوگی سب سے پہلا نفع کیا ہے ہاں کہ تعلیم اگر صحیح ترتیب سے ہوئی نا تو انشاءاللہ تو تعلیم کو بڑھانا ہے ہاں فکر کریں اور ماہانہ مشورے میں بہت پابندی سے اس کو لیں کبھی کتنے مکان تھے آپ کے دیکھو یہ اب یہ ہر سال کا مسئلہ ہے یہ آپ کا نہیں پوری ہر جگہ کا یہ مسئلہ ہے کہ پورے سال بھر میں پورا سال ہو جاتا ہے دو سو تین سو تعلیمیں بڑھتی ہے زیادہ نہیں بڑھتی پورے ضلع کے اعتبار سے بھائی مسجد میں اگر دس تعلیم بھی بڑھی نا تو اگر دو سو مسجد ہے ضلع میں سو مسجد ہے تو ہر مہینے دو مہینے میں ہزار تعلیم بڑھے گی اور ہزار تعلیم بڑھے گی تو ایک وقت آئے گا سال دو سال تیسرے سال میں سو فیصد تعلیم ہو جائے گی اور جہاں تعلیم ہو گئی ماشاء اللہ آپ دیکھیں دینداری میں تو اس لیے تعلیم کو بڑھانا فکر کے ساتھ میں کبھی گشت میں اس کا مذاکرہ کیا گس کے دن اس کا مذاکرہ کیا کبھی ملاقاتوں میں اس کی دعوت دی کبھی انفرادی ملاقاتوں میں کبھی خارج وقت پہ اس کو اہمیت دے کر ہفتہ واری مسورات کے جو اجتماع ہوتے ہیں نا ان میں بھی عورتوں کو فکر دلانا ہر ہفتے جو تعلیم ان کی ہوتی ہے نا ہفتہ واری تعلیم میں عورتوں کو فکر دلائی جائے تو ان کو جو آمادہ کیا جائے کہ بھائی کتنی مشورہ تھی پینتیس مسکورا تھی تھوڑی کار گزاری لے بھائی آپ کے گھر سے گئی ہے تو ذرا بیٹھ کر پہلے سے دیکھے کہ بھائی کتنا گھر تھی مسورات پتا چلا کہ برسوں سے وہی پندرہ گھر بیس گھر کی عورتیں آ رہی باقی ستر مکان اسی مکان کورے پڑے کہ نہیں اس عورتوں کو فکر دلانی ہے کہ یہ ساری مصرو ہفتہ تعلیم میں آئے اور آنے والی بن گئی اب دوسری فکر ان کے گھروں میں تعلیم زندہ ہو عورتیں عورتیں عورتوں سے بات بہت جلدی چلتی ہے یاد رکھنا ہاں گھر میں فرنیچر اگر کسی ایک عورت کے یہاں آیا نا اگر کسی عورت نے دیکھا تو دیکھو ایک ہفتے مہینے میں وہ آنا ہے ہاں کپڑے کی ڈیزائن گھرنے کی ڈیزائن ہے زیورات کی ڈیزائن ہے یہ جلدی سے منتقل سکے یہ خوبی ہے اگر ان کو ہم نے اس خوبی پہ ڈال دیا کہ انہوں نے اگر فکر کر لی تو آنے والی تیس بہنیں پینتیس بہنیں یہ سب کے گھروں میں تعلیم زندہ ہو جائے گی ارے بھائی کریں گے ارے بھائی کریں گے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرما بھائی ایک اور ساٹھی آ جاؤ لو ساٹھی سے بھائی یہ بزرگ اٹھ کر کہاں ایسا نہ کریں دیکھو آپ کو تو سال میں ایک مرتبہ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے یہ حضرت جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا پورا مہینہ بیٹھتے ہیں دس تاریخ سے شروع ہوئے روز صبح اس طرح بیٹھنا اور نو تاریخ تک بیٹھیں گے کب سے شروع ہوئے اب دس ستر آپ تو تھے نا دس سے شروع ہوئے ہیں اور کب تک بیٹھیں گے نو تک پھر دس کو سب بنگلہ دیش جانا ہے پھر اٹھارہ تک بیٹھیں گے تو آپ ایک دن کا صبر کر لو ایسا نہ کرو یہ روزانہ بیٹھتے ہیں آپ ہی کے ذرا انسان ہیں معذور لوگ ہیں سفید بال والے ہیں نا چلو پھر ابھی یہاں سے فارغ ہو کر پھر مجلسوں میں جائیں گے نہیں جاتے کل علماء کے مجلس میں گئے پھر خواص کے مجلس میں گئے پھر اور تقاضوں پر گئے ابھی آپ یہاں سے فارغ ہوں گے اپنے تقاضوں پر جائیں گے یا آگے کے اجتماع کے لیے جائیں گے سمجھ رہے ہاں چلے اللہ کے ذرا کرتا ہے یہاں آئے تھے تو صبح کاروباری کے عمل کی مجلس کی نو بجے سوا نو بجے پوری ہوئی پونے دس کو شروع ہوئے تو اثر کی نماز میں یہاں پہنچے تھے کب پہنچے تھے چار سو کلو میٹر کا سفر کر کے آئے تھے پھر اثر بعد مشورے میں بیٹھے پھر مغرب کے بعد بیان وغیرہ جو تھا اس میں چلے پھر صبح میں آپ کے ساتھ یہاں کل بیٹھے نہیں بیٹھے آپ کو تو ایک ہی مرتبہ بیٹھنا ہے اس میں بھی ہم اٹھ اٹھ کر چلے جاتے ہیں ایسا نہ کریں بیٹھو گے انشاءاللہ اب اس میں سے کون اٹھ اٹھ کر جائے گا بیچ میں سے تو سب طے کر لوگ مجھے جب تک ختم نہیں ہوگی ان بیٹھیں گے ہے نا اللہ کے ذائقہ کرتے اچھا ایک ساتھ ہی آ جاؤ نو شادی آ جاؤ ایک ساتھی آ جاؤ کوئی ایک ساتھی جلدی سے آ جاؤ چلو بھائی آپ آ جاؤ آپ شال اوڑھ کر بیٹھے ہو جاؤ جلدی سے جی کون سے ہلکے کے ہو رنگور نگر مائک لے لو آپ کے وہاں دونوں گشت اور تین دن کی جماعت کی کیا محنت ہوتی ہے وہ ذرا سنا دو رنگن نگر ہلکا ہے ہماری مسجد کے اندر جو ہے اتوار کو سناتا ہوں اصل سے مغرب دست ہوتا ہے دو نمازوں کا وقت خارج کر کے چھ سے سات ساتھی ہوتے ہیں اور مغرب کے بعد جو ہے پندرہ سے بارہ پندرہ ساتھی مزید جماعت میں بارہ ساتھی ہوتے ہیں مسجد کے طرف سے مکان کتنے ہماری مسجد کے اندر ایک سو میں مکان ہے ایک سال پہلے ایک سو ہے اور گش میں چھ سات ساتھی ہوتے ہیں گش کرتے چھ سات ساتھی اور مغرب کے بعد بارہ پندرہ ساتھی ہوتے ہیں تو آپ چھ ساتھی گش کیسے کرتے ہو چھ سات ساتھی ہوتے تو تین ساتھی جو ہے جماعت میں جاتے ہیں ایک دور سے میں ہوتے ہیں جی آپ بیٹھے رہو بیٹھے رہو ہو گیا چالو ہو گیا ایسا ہوتا ہے جی۔ لائٹ چلی جاتی ہے جائے گی ہاں ہاں تو ایک دعا ذکر میں ایک استقبال میں اور جس کے ذمہ درمیانی بات ہے وہ انتظار میں کوئی آیت میں کچھ جی ہاں بھائی اچھا اور تو یہ تین آدمی کی گش کی جماعت کتنے گھروں پر گش کرتی ہے کتنی دیر گش میں جاتی ہے پچیس سے تیس منٹ پچیس سے تیس منٹ رش میں جاتے ہیں کتنے مکان ہو پاتے ہیں اتنی دیر میں ایک بلڈنگ ایک بلڈنگ ایک بلڈنگ میں میں دس مکان ہوتے ہیں پچاس مکان سو مکان مجھے کتنے گننے چاہیے اندازن کتنے مکان کرتے ہو آپ تیرہ ٹاور ہے اب میں اس کو بھی نہیں سمجھتا ٹاور کیا ہوتا ہے آپ تو مجھے اتنا بتا دو کتنے مکان ہوتے ہیں کچھ بلڈنگ میں اٹھارہ ہوتے کسی میں بارہ ہوتے تو اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ بارہ کرتے ہو اٹھارہ کرتے ہو پچیس کرتے ہو تین سوال مجھے کرنے پڑے ایک سوال سمجھنے کے لیے تیس فیصد مکان چالو ہے اب تیس فیصد میں کتنا گنوں اس میں سات سے آٹھ بس یہ جواب ہو گیا اب آپ مجھے کہہ دیتے کہ ہم سات آٹھ مکان کرتے ہیں بات پوری ہو جاتی بولو برابر یہ سات آٹھ مکان سمجھنے کے لیے مجھے کتنے سوال کرنے پڑے آپ کو پچیس تیس منٹ آپ گش کرتے ہو سات آٹھ مکان ہوتے ہیں ختم بات ہو گئی اب اس میں ٹاور ہوتے ہیں بلڈنگ ہوتی ہے فلیٹ ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے چلو تو آپ کی سو فیصد ملاقاتیں آپ کی کتنے ایک سو نے ایک سو نے پنچیاسی مکان یہ کب گنے تھے آپ نے ایک سال ہوا نو مہینے ہوئے تو آپ آپ کو آپ کی سو فیصد گنتی آپ گنتے نہیں گھر میں تعلیم کی گنتی گنتے ہوں گے اس سے نہیں پتا چلتے آپ کی مسجد میں کتنے چار مہینے والے ہیں اٹھارہ چار مہینے اور چلنے والے اور چلنے والے پچیس ماشاء اللہ عملہ تو آپ کی مسجد میں بہت زیادہ ہے پچیس ساتھی وقت لگے ہوئے تین دن والے بھی ہوں گے جی ہے نا تو پھر گش میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں اچھا دوسرا گش میں کیا ہوتا ہے دوسرے گش میں ایک یا دو ساتھی پہنچتے ہیں اچھا کیوں جاتے ہو آپ میں ایک دو ساتھی جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں ترغیب دیتے ہیں بھائی منگل کے دن صبح ہمارا دوسرا گرست ہوتا ہے مغرب میں سر کہاں پوچھا آپ کو میں نے یہ پوچھا کیوں جاتے ہو طے ہوا ہوتا ہے مشورے والے گشت کے لیے طے کرتے ہیں اس لیے جاتے ہیں نہیں تو اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کے لیے اچھا دو تین ساتھی جا کر کرتے کیا ہوگا ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں ان کا جو گشت ہوتا ہے ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں جی۔ اچھا تین دن کی جماعتوں کا کیا حال ہے مہینے کی ایک جماعت جاتی ہے ایک جماعت جاتی ہے چھٹیوں میں مقصورات کے ساتھ سال میں جیسے دیوالی ویکیشن ایسے ویکیشن میں تین مقصورات کی بھی جاتی ہے اچھا اور آپ کی جو جماعت جاتی ہے اس میں کتنے ساتھی جاتے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ آٹھ سے پندرہ کے بیچ میں ہوتے ہیں آٹھ سے پندرہ کتنے بجے جماعت جاتی ہے صبح میں ساڑھے نو دس بجے ساڑھے نو دس بجے اور واپسی کب ہوتی ہے آٹھ بجے صبح میں صبح آٹھ بجے روانگی کے بعد کتنی دیر ہوتی ہے بیس سے پچیس منٹ اور واپسی پر کاروباری کبھی نہیں ہوتی کبھی نہیں ہوتی کبھی کبھی نہیں ہوتی جب ہوتی ہے تو کتنی دیر ہوتی ہے دس پندرہ منٹ زیادہ ہوتی ہے یا زیادہ نہیں ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی زیادہ نہیں کارداری زیادہ تر ہوتی ہے یا زیادہ تر نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی زیادہ تر نہیں ہوتی اور اگر ہوتی ہے تو بس وہ آدھا گھنٹے سے پہلے نہیں جو آپ نے سنا ہے کارداری ہوتی ہے تو دس منٹ کم سے کم کتنے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ کتنے ہوتے ہیں یہی بیس پچیس منٹ سے زیادہ تو نہیں بیس پچیس کاروباری جی۔ اور واپسی کے بعد واپسی بھی دس پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی ہے تو یہ بیس پچیس منٹ میں ہی واپسی کاروباری ہو جاتی ہے یا بیس پچیس منٹ کاروباری اور دس پندرہ منٹ واپسی کے بعد دو الگ الگ ہوتی ہے یا ایک منٹ سب ہو جاتا ہے نہیں اصل میں آخری دن ہوتا ہے تو جیسے صبح میں ہم لوگ ہمارے ساتھی میں بات جو نئے نئے ساتھی بھی ہوتے پرانے بھی ہوتے تو اس میں ترجیح دیتے کہ ماشاء اللہ اپنے تین دن لگائے تو مکان پہ جا کے تو واپسی کے بعد آپ جماعت میں کر لیتے جی جی اچھا آپ کی بارہ جماعتیں سال میں جاتی ہے کتنی جماعتیں نقد لے کر آتی ہے نقد نہیں آتی محنت کر کے آتی محنت کر کے آتے ہیں پھر وہ محنت والوں کو کون وصول کرتا ہے پھر سے جاتے ہیں تو آپ پھر سے دوبارہ گئے ہاں۔ اس سال کتنے وصول کی جماعت ہے آپ ایک مرتبہ محنت کر کے آئے دوبارہ وصول کر کے آئے پھر اس سال وہاں سے کتنی جماعت وصول کی دو تین مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جماعت ہمارے وہاں آئی نہیں وہ تو آئی ماشاء اللہ وہ تیار ہوئی آپ حضرت نے کوئی ناگر جماعت بنائی ویسے کچھ نہیں بنی نہیں بنی اللہ خیر فرمائے چلو تو کتنے دور آپ کی جماعت جاتی ہے تیس کلو میٹر دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ یہ سارے اعمال جو ہم سب کے درمیان میں مذاکرے ہو رہے ہیں یہ ہمارے لیے نئے نہیں ہیں ہر آدمی اس کام کو خوب جانتا ہے اور اس کرسی پر اگر آپ کو بٹھاؤ گے بٹھائیں گے تو آپ اس کو ہندی کی چندی کر کے سمجھاؤ گے اچھے سے چھان پٹک کر کے ایسا سمجھاؤ گے کہ نہ کچھ ہوگا ہے نا تو یہ کوئی سمجھانے کے لیے یہ مجلس نہیں ہے ہم نے کہا ہر آدمی اس کو سمجھتا ہے چلو آپ مجھے بتاؤ انہوں نے جو کار سنائی آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہو یہ ترتیب سے یہ ہونا ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے ذرا بتاؤ تین آدمیوں کا گش میں جانا ایک یہ جو سب شکل بتا رہے ہیں آپ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں غلط سمجھ رہے ارے بولو اس کو آپ صحیح سمجھ رہے ہو یا غلط سمجھ رہے ہو ذرا زور سے بولو غلط سمجھ رہے ہو ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں کوئی نئی بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں آپ یہ کہو گے کہ بھائی ہم تو یہ چاہتے ہیں بھائی تین کیا تین سو آ جائے ہم گش کریں گے پڑھاتے نہیں تو ہم کیا کریں بولو یہی سوال ہوگا بھائی یہ آدمی بھی یہی کہے گا کہ بھائی ہمارے وہاں آتے نہیں اس لیے ہم تو تین ہوتے ہیں بھائی آ جائیں گے تو ہم تو زیادہ کریں گے بولے یہی کہو گے اور کچھ کہو گے آپ لوگ ناراض ہو ارے بھائی آپ لوگ ناراض ہو تو جواب کیوں نہیں دے رہے اچھا بلسر والے اس لیے جواب نہیں دے رہے کہ نوساری والوں سے پوچھو آپ کو ایسا ہے ہاں بھائی اچھا بھائی میں آپ تھوڑا یوں بھی دیکھوں گا بلسر والے ذرا ناراض ہیں ہاں؟ ٹھیک ہے یوں دیکھ کر بات کرو ہاں بھائی اکثر ہماری مسجدوں میں یہی بات ہوگی کہ بھائی لوگ آتے نہیں اس لیے ہماری یہ مجبوری ہے اگر آ جائیں تو پھر ہماری مجبوری نہیں رہے گی ہم یہی کہیں گے یا اور کچھ کہیں گے تو بھائی بات یہ ہے کہ ہر چیز میں آدمی بنانے کی محنت کرنی پڑتی ہے ابھی مول صاحب نے کہا ڈھائی گھنٹے میں آدمی بنانے کی محنت گھروں کی تعلیم زندہ کرنے میں آدمی بنانے کی محنت ایسے گشتوں کی بھی محنت کرنی پڑتی ہے ہر عمل کی محنت کرنی پڑتی ہے جب محنت ہوتی ہے تو عملہ بنتا ہے محنت نہیں ہوتی عام طور سے ہمارے وہاں جیسے انہوں نے کہا کہ گش کے دن گش کی ادھیانی ہوتی ہے ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ گش کی محنت پورے ہفتے ہوگی کیسے ہوگی ارے بولو ذرا زور سے بولو پورے ہفتے ہوگی ہم پورے دین کی بات کریں گے اور آخر میں مقامی عمل کی بات کریں گے اس میں اگر مان لو کچھ صاحب نے نیت کی کہ انشاءاللہ چلو میں گشت میں شریک ہو جاؤں گا میں گشت میں ہم اپنے ڈائری میں اس کو نوٹ کر لیں کہ صاحب نے گشت میں شریک ہونے کی نیت کی ہے اب مان لو ہفتے میں ہم نے روزانہ ہم دو ملاقاتیں کر رہے ہیں تو ہماری ہفتے میں چودہ ملاقاتیں ایک جماعت کی ہوئی اس میں پانچ چھ سات آٹھ آدمیوں نے نیت کی وہ پانچ چھ آٹھ آدمیوں کے ہم نے نام لکھ لیے دوسری جماعت کی ملاقاتیں دس بارہ ہوئی تھی پورے ہفتے میں ان میں پانچ چھ نے نیت کی تیسری جماعت نے ملاقاتیں کی اس میں پانچ چھ اب آپ بتاؤ کہ جو پانچ چھ میرے پاس پانچ چھ ان کے پاس پانچ چھ ان کے پاس یہ جو نام آئے ہیں اب گشت کے دن ان کو یاد دلایا ہم نے اسپیشل گش کے دن ان کے پاس گئے السلام علیکم حاجی صاحب خیریت طبیعت ٹھیک ہے دیکھو ہم اس دن آپ کے پاس آئے تھے آپ سے بات ہوئی تھی آپ نے کہا تھا میں انشاءاللہ شاء میں گشت میں بس ہم تو یاد دلانے کے لیے آئے تھے حاجی صاحب کیا گش کا دن ہے تو آپ نیت کر لو انشاءاللہ ان سیٹنگ کر کے فلاں نماز کے بعد گشت ہوتا ہے آپ اس میں آ جانا میں نے میرے پاس سات نام تھے سات اور سات کو میں نے یاد دلایا دوسری جماعت کے پاس چھ نام تھے انہوں نے چھ کے چھ کو یاد دلایا تیسری کے پاس تھوڑے تھے ان کو یاد دلایا یہ تو وہ جو ماشاء اللہ نئی ملاقاتوں میں آئے اب ہم نماز کے بعد ہم نے دیکھا ماشاء اللہ وہ حجی صاحب موجود ہے فلاں صاحب موجود ہے اب ہم نے بیٹھے بیٹھے واہ واہ حجی صاحب بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لے ذرا آگے بڑھ جاؤ اب میں نے ان ساتوں سات کو وصول کرنے کی کوشش کر لی تو سچ بتاؤ گش میں ہمارے آدمی بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے ارے بولو بھائی بڑھیں گے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو مسجد اور جماعت کے ساتھی ہوتے ہیں ایک تو ہمارے عمومی مجمعے کو ہمیں متفقر کرنا تھا مسجد اور جماعت کے ساتھیوں کو بھی ہم گش کے دن مشورے میں بات لے لیتے ہیں وہ بھی اچھی چیز ہے باقی دن بھر گش کے دن خصوصاً ہمارے دل دماغ پر یہ چیز سوار رہنی چاہیے کہ آج گش کا دن ہے آج گش کا دن ہے آج گش کا دن ہے جتنوں سے ہماری ملاقات ہو اپنی مسجد اور جماعت کے یا محلے کے ہر ایک کو ہم اگر دھن بنا کر دعوت دیتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ صبح سے شام تک بیس پچیس کو دعوت دیتے ہیں تو کیا اس میں پانچ دس بھی نہیں بڑھیں گے میں اپنی مسجد کے پاس سنا ہوں ہم لوگ دوسرے گش میں ہمارا دس پندرہ کلو میٹر گش تو ہم یاد نہ دلائیں تو دس پندرہ آدمی جاویں اور یاد دلائیں دن بھر میں تو بیس پچیس ہو جاویں یہ ہمارا تجربہ ہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لو بلکہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ اگر دن بھر میں تھوڑی سی دھن بنا لیتے ہیں تو آدمی بڑھ جاتے ہیں اب ایسے غفلت کا ماحول ہے آپ دیکھو مارکیٹوں میں کہ مسجد میں بھی آدمی غفلت کرتا ہے کہاں غفلت حرم میں غفلت کرتا ہے صلاح تو سلام پڑھنے گیا ہوتا ہے اس کو حضور کے روزے کی فکر نہیں ہوتی اس میں بھی غفلت ہوتی ہے اب ایسے غفلت کے ماحول میں ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے گی تو اس کے عملے کو بنانے کی محنت اور ہم اس یہ سارا اس لیے کریں گے کہ ہمیں جو ملنے والا ہے اس کی ہم تو امید کریں گے کہ یہ سارا میں کروں گا نفع کیا ہوگا بھائی ہمارا مجمع آئے گا مجمع آئے گا گش کی جماعتیں بنے گی گش کی جماعتیں بنے گی سو فیصد مسجد کے اعتراف کے مسلمانوں کی ملاقاتوں کی شکل بن جائے گی اب اگر نہیں عملہ آیا تو دو چیزیں ہماری خراب ہو گئی ایک تو ہمارا گش خراب ہو گیا مولانا سلحت اللہ علیہ کے بیان میں ہے کہ کوشش کرو کہ گشت کی جماعت دس آدمیوں کی بنا اگر کوئی ازر نہیں ہے تو کتنے آدمیوں کی اب وہ اگر عملہ نہیں آیا تو دس کی جماعت نہیں بنی تو ہمارا گش کا عمل خراب ہو گیا اب اس کی جو تاثیر ہو وہ بھی ایسی ظاہر نہیں ہوگی بھائی عمل تو اس وقت اثر ظاہر کرتا ہے جب اس کو ایسے کیا جائے جیسے کرنے کا اس کا حق ہے ہر عمل منفی اور مثبت دونوں تاثر رکھتے ہیں پازیٹو اور نیگیٹو دونوں مولانا منظور رحمانی رحمتہ اللہ کا ایک بیان ہے لکھنؤ کے اجتماع کا وہ مولانا صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان عمل کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر اس کو ایسے کیا گیا جیسے کرنا ہے تو سال ہر سال میں آنے والی خیر آ جائے گی اور ایسے نہیں کیا گیا تو پھر وہ نہیں ہوگا تو یہ اس کے منفی اثرات پھر پڑتے ہیں اس کو صحیح نہ کرا تو ایک تو ہمارا گھر خراب ہو جائے گا دوسرا نقصان کیا ہے کہ بھائی ہمارا دفتر ایک ہر ہفتے محلے کے سو فیصد بالغ مردوں تک ہماری مسجد کے بعد پہنچے اب مان لو انہوں نے آٹھ دس مکان کے بھی کارداری سنائی کہ ہم آدھا گھنٹہ گش کرتے ہیں آدھا گھنٹہ گش کرتے ہیں تو آٹھ دس مکان کرتے ہیں اور ایک سو کتنے مکان ایک سو پنچاسی اب ایک ہفتے میں آٹھ دس مکان ایک سو پنچاسی تک پہنچنے میں کتنے دن لگیں گے اچھا وہ بھی اگر وہ اہتمام سے گش ان پر کرنے جانا تو اس مرتبہ اس آٹھ پر کیا تھا اب اس کے آگے کیا آٹھ پھر اس کے آگے کیا آٹھ تو بھی قریباً ایک سال گزر جائے گا دو سال گزر جائیں گے تو گش پورا ہوگا اور اگر مان لو ریپیٹ وہی کہ وہی کرتے رہے نئے پر نہیں کیا تو پھر تو وہ نئے جو چھوٹے ہوئے ہوں گے وہ گئے بولا ایسا ہوگا نہیں ہوگا تو یہ اتنے سال سے ہمارے وہاں محنت ہو رہی ہے اتنا عملہ ہے ماشاءاللہ ہم ان کی منت سماجت خوشامد کریں ہمارے وہاں شادی ہوتی ہے کوئی پروگرام ہوتا ہے ہم کیسے لوگوں کی منت سماجت خوشامد کرتے ہیں اس لیے اپنے گشتوں کو صحیح رخ پر لائیں سب لوگ گشتوں کو جانتے ہیں یہ کوئی سمجھانے کی چیز نہیں ہے بس اللہ ہماری غفلت کو تو غفلتوں کو دور کرنے کی چیز ہے کرو گے اس غفلت کو دور کون کون کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے عملے کو بھی بنائیں گے اور اچھا مضبوط کش کی شکلیں قائم کریں گے اچھا دوسری بات دوسرے کش کی جو بات ہے آپ بتاؤ یہ دو آدمی جا رہے ہیں کل آپ زونوں کی جماعتوں کی کرداری میں تھے امیر نے سنا دو آدمی باہر نہیں جا رہے اب تو انشاءاللہ ایک بھی نہیں جائے گا آپ لوگ ایسا سمجھے کہ مجلس میں سے اٹھ کر دو آدمی جا رہے ہیں نا انہوں نے کہا دوسرے گش میں دو آدمی جا رہے ہیں کیا کہا دوسرے گش میں دو آدمی اور وہاں جو کام ہوتا ہے اس میں شریک ہو جاتے ہیں برابر ہے ارے برابر ہے اچھا ہمارا دوسرا گش کس کے لیے ہے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ دوسرا گش دوسرے گش کے لیے نہیں ہے کہ وہاں جا کر گش کر کے آ جانا ہے بلکہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ دوسرے گش کے ذریعے سے اس مسجد کو کام پر ایسے کھڑا کرنا ہے جیسے اپنی مسجد کو ہم نے کھڑا کیا اس کے لیے دوسرا گشت ہے ارے بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے جب دوسرا گشت اس مسجد کو کھڑا کرنے کے لیے اب دو آدمی وہاں جا کر گشت میں شریک ہو جائیں گے تو آپ مجھے بتاؤ وہ مسجد کھڑی ہو جائے گی تو دوسرے گش کے لیے بھی عملہ بنانا پڑتا ہے عملہ بنانا پڑتا ہے ویپاری آدمی محلوں میں جاتا ہے نہ اپنے گھر بنا کر آتا ہے ارے بولو کسٹمر نہیں بناتا آدمی اور کسٹمر بنانے کے کیسے کیسے محنت کرتا ہے وہ ہماری یہ دھن دھن دھن ہو جانی چاہیے دماغ پر سوار ہو جانی چاہیے ہم کو یہ چیز کرنی ہے ہم ایک جگہ پر گئے تو ایک آدمی دوسرے کا تعارف کر رہا تھا کہ اس کو تبلیغ چوڑ گئی ہے وہ نہیں ہوتا جن جن چوٹ گیا بھوت چوٹ گیا ارے سمجھ رہا مطلب ایسے وہ کیا کہہ رہا تھا اس کو تبلیغ چوڑ گئی ہے صبح شام ایسے دیوانے تو اچھے صبح شام تبلیغ چوٹ گئی ہے اس کو ایسے ماحول میں تبلک چوٹانے کی تھوڑی ضرورت ہے اور اس وقت چوٹائیں گے کہ ہمیں ملنے والا کیا ہے دیکھو اور بہت سارے کام کرنے والے بہت مل جائیں گے یہ یہ جو نبیوں والا کام ہے تھوڑا بھاری ہے اللہ نبی سے فرما القی علیہ کا قول تقیلا لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالنا تیار کرنا ان میں طبیعتیں عام جلدی تیار نہیں ہوتی تو اسی لیے اس کام کو بڑا کام کہا گیا ومن احسن من ممن دعا اللہ اس سے بڑی بات کسی کی نہیں اور اس سے بڑا کام کسی کا نہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا یہ بہت بڑا کام ہے تو وہ بھاری پڑتا ہے ہمارے ایک بزرگ کہہ رہے تھے شیطان کو عداوت ہے دعوت سے شیطان کو عداوت ہے اذان ہوتی ہے ہے ہوا نکل جاتی ہے ہاں کیونکہ وہ ہزاروں لوگوں کو نماز میں بلا لے گا ہزاروں لوگوں کو نماز میں بلانے کا ذریعہ بنے گا تو وہ تھوڑی چاہے گا کہ یہ ہزاروں کا ذریعہ بنے تو وہ کرنے نہیں دے گا بھاری بنا دے گا انہیں گشتوں کی محنت نے یہ ہمارے ساری شکلیں قائم کی ہے تو اس کو اچھی شکل پر لانے کی ہم کوشش کریں اپنے عملے کو بنائیں اپنے عملے کو بنائیں اور دوسرے گشت کے ذریعے سے ہم ایسے ٹھیک ٹھکانے لیں جہاں پر کام کی شکل نہیں ہے ورنہ یہ تو ہم نے نصرتی گشت کیا کون سا گشت اور نصرتی گشت کے ذریعے سے ہم تو کیا بنیں گے جس مسجد میں جا رہے ہیں ان کو بھی کمزور کر دیں گے کہ وہ بےچارے اچھے خاصے کھڑے تھے اب ہماری برکت سے وہ بھی ایک بھائی چلو وہ آ ہی رہے ہیں کیا جی؟ اگر ہم تھوڑے بہت کم زیادہ ہوں گے تو وہ آ ہی رہے ہیں تو ہماری وجہ سے وہ اور کمزور ہو جائیں گے اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں گشت میں ایسی مسجدیں لو جہاں پر کام کی شکل نہ ہو اب دو ڈھائی مہینے ہم کام کر کے اس مسجد کو اچھی شکل پر لائیں گے اب خالی وہ چیز گشتے نہیں ہوگی اس لیے ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جو مسجد تمہیں گشت کے لیے دی جائے اس کو اپنی مسجد کا محلہ بنا لو کیا بنا لو اپنی مسجد کا جیسے تم اپنی مسجد کے محلے میں روزانہ پھرتے ہو ویسے ہی دوسرے گشت کا جو تمہیں محلہ ملا ہے وہاں روزانہ پھرو پانچ دن پھرنا پڑے پانچ دن پھرو اور سات دن پھرنا پڑے ڈھائی گھنٹے میں آدمی طے کرو کہ ڈھائی گھنٹے میں آدمی وہاں روزانہ ڈھائی گھنٹے لگانے جائیں اب بتاؤ کہ اگر ہماری مسجد کے دو ساتھی روزانہ اس محلے میں ڈھائی گھنٹے لگانے جائیں گے سات دن میں کتنی ملاقاتیں ہو جائیں گی ان سات دن کی ملاقاتوں میں انشاءاللہ ایک ہفتے میں وہاں سے نقد جماعت بن جائے گی ہماری جماعتیں کسی محلے میں جاتی ہیں تین دن میں نقد جماعت بناتی ہے نہیں بناتی وہ تین دن میں دو ڈھائی گھنٹے باہر پھرتی ہے تو نقد جماعت بناتی ہے سات دن پھریں گے تو وہاں سے کمرہ مل جائے گا ہم کو پھر ان کو ہم تین دن لے جائیں گے اگر ان کے پاس امیر ہے تو بہت اچھا ورنہ ہم اپنے ساتھ ان کو لے جائیں گے ہماری مسجد سے امیر دیں گے اب اس کو ان کا ذہن بنانے کا موقع ملے گا اب پھر جب تین دن لگا کر آئیں گے پھر آئندہ ہفتے پھر وہاں ہم سات دن تک ڈھائی گھنٹے لگانے جائیں گے یہی تین دن لگائے ہوئے ہمارے ہاتھ بازو بنیں گے بولو بن سکتے نہیں بن سکتے دو ڈھائی مہینے میں مسجد کھڑی ہو جانی چاہیے اور دوسرے گش کی ایسی مسلسل محنت ہے کہ اگر اس کو ڈھنگ سے کیا جائے تو دو ڈھائی مہینے بہت ہو گئے اس مسجد کو کھڑا کرنے کے لیے دو ڈھائی مہینے میں وہ مسجد کھڑی ہو جاتی اب دوسرے ہفتے میں پھر ہم نے محنت کی وہ تین دن والے رہبر بن گئے ان کو ساتھ میں لیا کچھ آئے کچھ نہیں آئے اب ان کے ذریعے پھر دوسرے ہفتے میں جماعت بنائی پھر تین دن ہم نے ان کو بھیجا جماعت امیر ہے تو بہت اچھا بندہ ہم اپنی مسجد سے کسی کو دے دیا اب وہ تین دن پھر گئے تو دو ہفتوں میں تو وہاں پندرہ بیس آدمیوں کے تین دن لگ جائیں گے پھر تیسرے ہفتے محنت پھر چوتھے ہفتے محنت تو چار ہفتے میں ہوتے ہوتے وہاں چالیس پچاس کا وقت لگ جائے گا دو مہینے میں تو ماشاء اللہ ایک اچھی خاصی معتد بھی تعداد کا وقت لگ جائے گا اب وہ کام سمجھ گئے اب ان کو کہیں گے کہ بھائی دیکھو اب آپ کو یہی کام یہاں کرنا ہے تین دن اگر اگر دوسرے گش کو تسلسل سے اس طرح کیا جائے نا تو دو ڈھائی مہینے میں تو وہ علاقہ کھڑا ہو جاتا ہے اس لیے گزارش ہے کہ اس کو سب لوگ جانتے ہیں کوئی کسی یہ ساری باتیں کسی کے لیے نئی نہیں ہے اچھا بھائی یہ بات جو میں نے ابھی ذکر کی کسی کے لیے نئی ہو تو ذرا اٹھاؤ جو میں نے ابھی بات کی وہ آپ لوگوں میں سے کسی کے لیے نئی ہو تو زراعت اٹھاؤ دیکھ لیا یہ کتنے سالوں سے ہم بات سن رہے ہیں ذرا زور سے بولو دو ہزار ذرا زور سے بولو دو ہزار دس سے بات سن رہے کب سے سن رہے ہیں اچھا جماعتوں میں جاتے ہو تو آپ لوگوں کو یہ سمجھاتے ہو نہیں سمجھاتے لیکن ایک بات بتاؤں جو دکھ کی ہو گئی ہے وہ اب سمجھانے والے الگ ہو گئے کرنے والے الگ ہو گئے یہ گیپ ہو رہا ہے سمجھانے والے الگ ہو گئے اور کرنے والے الگ ہو گئے اگر یہ سمجھانے والے کرنے لگے ہیں تو یہ چیزیں قابو میں آ جائے ڈھائی گھنٹے سمجھانے والے الگ ہو گئے اور ڈھائی گھنٹے لگانے والے دوسرے گش کرنے والے الگ ہو گئے اور سمجھانے والے الگ ہو گئے یہ مجمع اگر طے کر لے کہ جیسے مذاکرہ ہوا ہے انشاءاللہ اس کو ہم ایسے ہی کریں گے شاء اللہ فن آپ کا ضلع کام کی سطح پر اوپر جائے گا اور انشاءاللہ شاء آپ کی مسجد کے نقشے بدل جائیں گے اچھا ایک بات پوچھو مجھے بہت ڈر لگتا ہے شرم آتی ہے پوچھو پوچھو اس مجمع میں ایسے ساتھی جس کے دو گشت ہوتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھاؤں جس کے دونوں گشت اہتمام سے ہوتے ہو دیکھ لو کتنے ٹکے ہاتھ اٹھے اچھا ہاتھ رکھ دو اس مجمع میں ڈھائی گھنٹے گھڑی دیکھ کر لگتے ہو ذرا ہاتھ اٹھاؤ پورے مجمع میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اب بتاؤ کیسے ہو جائے گا دیکھ لیا یہ دیکھ لیا آپ نے یہ حالت ہے آج طے کرو کہ انشاءاللہ بہت دن ہو گئے اس کو سنتے سنتے اب امانت سمجھ کر انشاءاللہ شاء نجموں کے کھیت کی کھیپ ہمارے سامنے جا رہی ہے ہمارے محلوں میں بےدینیوں نے ڈیڑھے ڈال دیے ہمارے گھروں پر بےدینی کے قبضے ہو گئے اور وہ محلے جہاں پر اور جماعت نہیں ہے وہاں کے حالات تو کل اپنے زون کی جماعتوں میں سن ہی لیے تو ان سب کے ہوتے ہوئے میرے ڈھائی گھنٹے بھی نہ لگے میرے دو گشت بھی نہ ہوں میں تین دن بھی نہ لگاؤں اس سے بڑے دکھ کی کیا بات ہوگی تاشتہ توبہ کریں استفار کریں اللہ سے معافی مانگے جب تک جو ہوا وہ ہوا آج سے میں کرنے والا بنوں گا سب کیا کرتے ہو کون کون کیا کرتا ہے ہم کریں گے اور عملے کو بنائیں گے کس کو بنائیں گے اور تین دن کی جماعت اگر اسی ترتیب پر ہے جیسے ہمارے بھائی نے سنایا تو یہ بھی دکھ کی بات ہے آپ ہر سال سنتے ہو کہ روانگی کی بات اچھی کر کے بھائی دیکھو ہمارا نیا مجمع اکثر تین دن کے راستے سے آتا ہے اگر اس کے سامنے تم نے روانگی کی بات نہیں کی تو یہ تبلیغ کی اس کی شروعات ہے پھر وہ جماعت میں گیا جماعت میں کوئی الٹے سلٹے باتیں کی تو وہ جو بات جماعت کرے گی نا وہ نیا ساتھی اسی کو تبلیغ سمجھے گا اور اگر آپ نے اس جماعت کو اچھے سے کام سمجھا کر بھیجا پھر جماعت نے کچھ انیس بیس الٹا سلٹا کیا تو وہ سمجھ جائے گا کہ تبلیغ تو وہ ہے جو ہم کو روانگی کی بات میں سمجھایا تھا یہ جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے وہ سمجھ پائے گا اس کو بولو سمجھے گا نہیں سمجھے گا لیکن اگر آپ نے اس کو سمجھایا ہی نہیں تو پھر وہ جو کہے گا اسی کو وہ مولانا یونس صاحب کے پونا کا واقعہ یاد ہے آپ کو مولانا یونس سونا صاحب اکثر کہتے تھے کہ وہ ایک آدمی نے مولوی صاحب سے کہا مجھے نماز سیکھنی ہے یاد ہے تو وہ مولانا نے کہا ٹھیک ہے میں گھر آ کر آپ کو نماز سکھا دوں گا جب آدمی نے دیکھا نہیں ہوتا تو جو دیکھتا ہے اسی کو صحیح سمجھتا ہے تو ایک لطیفہ ہے لیکن عبرت کی چیز ہے لطیفہ ہے ویسے ہنسنے کا لطیفہ ہے لیکن عبرت کی چیز تو وہ کہا ٹھیک ہے میں آپ کو گھر آ کر سکھا دوں گا تو وہ گھر آیا تو اس نے گھر والی سے کہا کہ مولانا آئیں گے مجھے نماز سکھانے کے لیے تو ذرا تو گھر دیکھ لینا صاف کر لینا تو اس نے گھر کو اچھے سے صاف لگا دیا پوتا ووتا لگا دیا وہ جب آئے تو مولانا نے کہا اب میں جیسے کروں ایسے تو کرنا تو ٹھیک ہے وہ آدمی کہنے لگا تو مولانا نے اس کو کہا کہ بول اللہ اکبر بول تو وہ کہنے لگا بول اللہ اکبر بول وہ ایسا بولنے لگا تو مولانا کہنے لگا رہے بھائی بول مت بول تو کہنے لگا رہے بھائی بول مت بول تو مول صاحب نے سنا رہے بھائی تو اللہ اکبر میں بول مت بول کہ بھائی تو اللہ اکبر میں بول مت بول اب وہ چل پڑی تو مول صاحب کو غصہ گیا ایک چانٹا ٹھوک دیا تو اس نے پھر ایک چانٹا ٹھوک دیا تو مول صاحب نے اور متن بچے کی اس نے اور متھن بتھی وہ بیوی سب دیکھ رہی ہے تو ایک دوسرے کو پچھاڑا نے تو تو وہ بیوی کہنے لگی مجھے کہاں پتا کتنی لمبی چوڑی نماز ہے ورنہ میں اور گھر صاف کر کے رکھتی کتنا لمبا پچھڑا پچھڑی ہوگا یہ ہنسنے کا تو لطیفہ ہوا لیکن عبرت کی کیا چیز ہوئی جس نے نہیں دیکھا ہوتا وہ اسی کو نماز سمجھ رہا ہے ہمارے تین دن کی جماعتوں میں جو جو دیکھے گا اسی کو تبلیغ سمجھے گا چاہے جماعت کتنی بھی لیٹ ہو جائے تین دن کی جماعتوں کو پوری بات سمجھا کر بھیجو اچھا آپ مجھے بتاؤ ہماری وہاں جماعت میں اجتماعی عمل کتنے ہیں ذرا بولو آٹھ آٹھ کاموں کو تم دو دو منٹ سمجھاؤ دو منٹ میں کوئی اجتماعی عمل سمجھا سکتے ہو پورے تعلیم کا عمل دو منٹ میں سمجھا دو گش کا عمل دو منٹ میں سمجھا دو اجتماعی نمازیں دو منٹ میں سمجھا دو سفر کو دو منٹ میں سمجھا دو آپ سمجھ رہے میرے بات کھانے کو دو منٹ میں سمجھا دو یہ سارے دو دو منٹ سمجھاؤ آٹھ اجتماعی عمل کتنے منٹ ہوئی ہمارے انفرادی عمل کتنے ہیں ارے بولو چار تو نفلیں ہیں تحجد وغیرہ قرآن کی تلاوت ہے تصویر ہے دعا مصنون دعائیں کا یاد کرنا ہے دعاؤں کا مانگنا کتنے ہو گئے آٹھ اس کو دو دو منٹ میں سمجھا دو کتنی ہوئی ارے بولو ذرا چار کاموں میں وقت لگانا ہے دعوت میں تعلیم و تعلم ذکر و عبادت اور خدمت اس کو دو دو منٹ میں سمجھا دو کتنی ہوئی ارے بولو چار کاموں میں کم کم سے کم وقت لگانا ہے کھانے میں پینے میں آرام میں آپس کے بات چیت میں دو دو منٹ میں سمجھا دو کتنی ہوئی چار چار کام بالکل نہیں بولنے ہیں سوال نہیں کرنا اشراف نہیں کرنا فضول خرچے نہیں کرنا کسی کی چیز دو دو منٹ میں سمجھا دو کتنی ہوئی جی چار کام بالکل نہیں بولنا ہے سیاست کو نہیں بولنا ہے حالات حاضرہ کو نہیں بولنا ہے امراض امت کو نہیں بولنا ہے دو دو منٹ میں سمجھا دو کتنی ہوئی دو دو منٹ میں آپ سمجھا سکتے ہو ہاں بھائی یہاں تو کمپیوٹر سسٹم سب لوگ ہوں گے کتنے ہوئے اچھا نقد جماعت بنانا دو منٹ میں سمجھا دو کتنی ہوئی دو منٹ میں مسجد اور جماعت بنانا سمجھا دو دو منٹ میں مسجد اور مسجد کے ماحول میں وقت گزارنا سمجھا دو دو منٹ میں اپنے امیر کی اطاعت کو سمجھا دو دو منٹ میں ساتھیوں کے ساتھ اچھے انداز سے رہنے کو سمجھا دو مسجد میں بستی والوں کے ساتھ رہنے کو دو منٹ میں سمجھا دو کتنی منٹیں ہوئی جی یہ کہہ رہے ہیں اٹھہتر اسی ہوئی اسی ہوئی ابھی اور کتنی چیزیں لگ گئی مجھے نہیں پتا سفر کے آداب میں وہ سب تو الگ بات ہو گئی مسجد اب کیسے تم دس پندرہ منٹ میں سمجھا دو گے میں دو دو منٹ کہہ رہا ہوں آپ کو اب سوچو تو صحیح تو ایسا نہیں لگ رہا کہ ہم اپنے ہاتھ سے اس کو تماشا بنا دیتے ہیں مولانا فرما دیتے مالیہ صاحب کہ اس کو کام بناؤ گے تو کام ہو جائے گا اور کھیل بناؤ گے تو کھیل ہو جائے گا مولانا کا ایک ملفوظ ہے کہ اس کو کنواری لڑکی کی طرح حفاظت کرو جیسے ہم اپنی کنواری لڑکی کو کیسے سچوتے ہیں یہ ایسے سانچے ہونے کا کام ہے ہمارے بزرگوں نے ہم کو بہت محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے سو سال ہو گئے اب ہم اپنے ہاتھ سے کیسے پہنچانا چاہیے اس لیے جماعتیں ہمارے اچھی بنے اور اچھے سے کام سمجھا کر بھیجو اب کرو گے روانگی کے بعد اچھی پوری بات کر کے بھیجو چاہے جتنی لیٹ ہو جائے کون کون پوری روانگی کریں گے نقد جماعت بنانا سکھا کر بھیجو نقد جماعت ابھی ہماری جماعتوں نے لانا بند کر دیا یہ یعنی نقد جماعتوں میں پھریں گے نا تو قوت استنفار بڑھے گی مولانا فرما دیتے کہ ہمارے کام میں قوت استنفار بڑھنی چاہیے دیکھو بغیر نکلے دینی ذہن نہیں بنتا ہے اکثر کا ہمارا جو دینی ذہن بنا کس سے بنا ارے بھائی بولو تو صحیح ارے ذرا زور سے بولو نکلنے سے ہم اس مجمے کو بھی نکلے جن دیہاتوں میں ہم گئے ہیں انشاءاللہ نکل کر جب وہ ہمارے ماحول میں یہ ہے تو صحابہ میں ایک بات باندھا ہے حضرت میں کہ علاقوں میں جماعتیں جاتی تھی ان سے کہتے تھے وہاں سے وفود لے کر مدینے میں آؤ ایسے بنجر دیہاتوں سے جماعتیں لے لے کر اپنی مسجدوں میں آئے تین دن ان کو رکھیں ہماری مسجد کا ماحول دیکھیں ہم اکرام کریں پھر ان کو بات سمجھا کر بھیجیں تو انشاءاللہ ہماری بات بن جائے گی اس لیے نقد جماعت ہے دوسرا نفع ہم کو یہ ہوگا ہمارے ساتھی جب نقد تشکیلوں میں جائیں گے نا وہ اللہ رسول بولیں گے ان کے ادھر حل سمجھائیں گے تو اس میں ان کو اللہ کو بولنے کا زیادہ موقع ملتا ہے ہاں ہم ایک مسجد اللہ سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی جوڑیاں انہوں نے بنا دی یہ جو ابھی بات آئی نا کہ بھائی کتنے ساتھی ہیں تو اس مسجد کے ڈیڑھ سو مکان ان ان کے ایک سو نے ایسی مکان تو ان کی مسجد سے ایک جماعت بھی مہینے کی نہیں جاتی تھی بلکہ ان کی مسجد والوں نے کرداری یہ سنائی کہ ان کی مسجد میں کوئی نہیں جاتی تھی تو کی بھاڑو تھی مسجد والوں نے ان کو ایک آدمی دیا بھائی ایک آدمی وہاں جاؤ روزانہ صبح بیٹھنا تھا کہ کچھ بیٹھے وہاں تو ایک آدمی آتا تھا اور وہ روز وہاں بیٹھتا تھا جو مل جائے اس کے ساتھ گپ شپ کر کے ملاقاتوں میں ایک دو آدمی جاتے تھے پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے اس آدمی نے اپنے وہاں نیٹورک بڑھایا لوگوں سے ملاقاتیں کرنا بڑھا دی تو وہ چھوکرے ملنا شروع ہو گئے ایک دو چار چھ آٹھ تھوڑی دوستی ہو گئی ان چھوکروں کو لے کر وہ تین دن گئے وہ تین دن میں ان کو اچھے سے ماشاء اللہ وقت لگوایا وہ چھوکروں کو مزے آ گئے تو چھوکرے دوبارہ چاچا سے پوچھیں چاچا دوبارہ کب جانے کا ہے تو دوبارہ تین دن لے کر گئے دو چار مہینے اس طرح لے کر گئے تو وہ مانوس ہو گئے تو ان کو کہا اپنے چالیس دن جائیں گے تو ایسا ان کے زوردار اچھا وقت لگوایا وہ چلنا ان کے ساتھ گئے کتنا دن ان کے ساتھ گئے چلنا ان کے ساتھ گئے جب چلے میں گئے تو اب ماشاء اللہ اس میں ان کو ایسا لگا کہ ہمارے ساتھی ایسا ہے کہ اب تین دن کی جماعت لے کر جا سکتا ہے تو انہوں نے ایک اپنی جماعت اور ایک چھوکرے کی جماعت دو جماعت تین دن کی شروع کی ماشاء اللہ سال بھر اس طرح چلا تو ہوتے ہوتے دو چلے کی جماعتیں ان کی بنی وہ مسجد میں نے دیکھی ہے اللہ کی شان اب اس مسجد والے سنا رہے تھے کہ ہمارے ڈیڑھ سو مکان میں سالانہ دس جماعتیں جا رہی ہے چلے کی چار مہینے کی اس مسجد میں سو ساتھی چار مہینے والے ہیں کتنے ساتھی سو ساتھی اور ایک دن وہ تھا کیا تھا کہ اس مسجد میں کوئی ایک آدمی نہیں دوسرا آدمی ملکے والوں نے مشورے سے دیا کہ بھائی وہ جائے اور وہاں بیٹھے کچھ مل جائے ان کو کچھ دل دلیا کرے اور اب اس سال ان کی سات جماعتیں چلے کی گئی ایک جماعت مہینے کی گئی ایک جماعت مامستورات کی گئی اور ایک جماعت بیرون گئی اس مسجد کی کرنے سے ہوتا ہے من بنانا پڑتا ہے من کہ ہمیں اس مسجد کو اٹھانا ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنی مسجد کو ٹارگیٹ بناؤ جتنے ساتھی ہیں نا اب یہ جنوری ہے گزارش ہے اس کو آپ قابو میں کر لو گے تو بہت بڑی خیر آ جائے گی کیا ہے کہ ہر مسجد والے ہلکے والے جو ہلکے والے ہر ہلکے والے اپنی مسجدوں سے کہیں کہ بھائی یہ سال کا شروع ہے آپ کیا کرو اس مسجد والوں سے پوچھو بھائی ہم آپ کی مسجد کے سورے وقت لگائے ہوئے ساتھیوں سے کے پاس آنا چاہتے ہیں یا تو وہ مسجد اور جماعت میں مل جائے تو اس وقت میں جاؤ یا پھر گش کے دن مل جائے تو گش کے دن جاؤ اور ان کو ترغیبی بات کر کے قربانی کی بات کر کے اس سال وقت لگانے کی ترغیب دو ان کو کہ تم سارے کے سارے اس سال وقت لگاؤ ہمارے اگر ذمہ دار جتنے ہیں وہ وقت لگانا شروع کریں تو ہر ذمہ دار کے ساتھ ایک جماعت بنے گی اگر ایک مسجد میں دس ذمہ دار ہیں تو دس جماعتیں ہوں گی پانچ ذمہ دار ہیں تو پانچ جماعتیں ہوں گی تو ان کو ایک تو ترغیب دو ہر اس سال دو ہزار تیئیس میں وقت لگانے کی ایک دوسرا ان سے یہ پوچھو کہ تم اپنی بشاشت سے بتاؤ تم کون سے مہینے میں وقت لگاؤ گے وہ کہہ رہا ہے جنوری میں ہمیں منظور ہے یہ کہہ رہا ہے مارچ میں ہمیں منظور ہے یہ کہہ رہا ہے مئی میں ہمیں منظور ہے یہ کہہ رہا ہے جون میں ہمیں منظور ہے ٹھیک ہے ان کو ایک ایک جوڑی دے دو بھائی دیکھو آپ جو ذمہ دار ہو گئے آپ کے یہ دوسرے ساتھی ہے وہ ذمہ دار نہیں بن رہے یہ آپ کے معاون یہ آپ کے معاون یہ آپ کے معاون یہ آپ کے معاون یہ آپ کے معاون برابر ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ ہے اب آپ کے یہ مہینے طے ہو گئے اب پوری مسجد اور جماعت مل کر جنوری کی جماعت بنانے پر پڑ جاؤ ذمہ دار موجود ہے معاون موجود ہے وہ روانہ ہو گئی اب مارچ کی جماعت ہے تو پورا مسجد اور جماعت مل کر مارچ کی جماعت بنانے پر پڑ جاؤ تو بولو مارچ کی جماعت چلی جائے گی نہیں ہم نے وہ مسجد والوں سے معلوم کیا کہ آپ کی یہ جماعتیں کیسے بنتی ہے کہ بزرگوں سے سنا کہ سال بھر میں اس طرح ترتیب بنا دو تو ترتیب بنا دی پھر پوری مزیدار جماعت میں مل کر اس کو بنانے کی محنت میں لگ جاتی ہے جب اس کو لگ گئی تو جس کا جب ٹائم آتا گیا وہ جماعت روانہ ہوتی گئی یہ ہوتا ہے ہمارے ملی یاسین سنا رہے تھے کہ پیرس کے کچھ حضرات اپنے یہاں جوڑ میں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے مہینے کی چار جماعتوں کی کارگزاری سنائی حضرت نے یہ بات یہ حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ فرما رہے تھے انعام صاحب ہر پرانا اپنے ساتھ ایک معاون لے اور آٹھ نئے ساتھیوں کی جوڑ کر اپنی جماعت بنائے کہ یہ یہاں سے ہم کو کہا گیا تو ہم نے جا کر دیکھا تو ہمارے وہاں تو ایک مسجد اور اس کے طرف میں دور دور مکان ہوتے ہیں تو ہمارے سارے عملہ دیکھا تھا اٹھائیس ساتھی ایسے تھے جو جماعت دے کر جا سکتے ہیں تو چار جماعتیں جانے کی تھی ہم نے اٹھائیس جوڑیاں حضرات نے جیسے کہا ایسے بنا ڈالی اور پھر پوری مسجد اور جماعت مل کر اس جوڑی کے ساتھ جماعت بنانے کی فکر کرنے لگے تو جب یونس ڈوریا وغیرہ وہاں پہنچے اس مسجد نے چار کے بجائے دو سال کے بعد بائیس جماعتوں کی گردائی سنائی کتنی جماعتیں ماہانہ بائیس ان سے پوچھا کیسے ہو گیا انہوں نے کہا خزرات سے یہ سنا تھا ہم نے آ کر کرنا شروع کیا اور اس کو بولنا شروع کیا کیسے ہوگا وہ نہیں بس اس کو کرنا ہے تو اب ہم چار سے لے کر بائیس تک پہنچے اور اللہ کی ذات سے امید ہے آئندہ سال تک ہم اٹھائیس تک پہنچ جائیں گے اس میں ہم بس لکیر کے فقیر بن جائیں کرنا ہے اس کو قابو میں لانا ہے تو اس لیے ہم آپ سے دو چیزوں کی گزارش کرتے ہیں ایک تو ہم ایک دو جماعتیں جو جا رہی ہیں اس کے بجائے ہم ہماری مسجد کی جماعتوں کو جوڑ کر سال کے شروع میں اس کی ترکیب بنا دیں اور تین دن کا اگر تمہارا سیرا ہاتھ میں آ گیا نا تو پھر وہی چلے کی جماعتیں بن جائے گی شروعات کس سے ہوتی ہے تین دن سے کہ وہ جوڑیوں کے تین تین دن کے ہفتے طے کروا دو بھائی زیادہ جوڑیاں ہیں تو ایک ہفتے میں دو جماعت ایک ہفتے میں ایک پیر کو جا رہی ہے ایک جمعہ کو جا رہی ہے یا دونوں ایک ساتھ جمعہ میں جائیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن یہ جوڑیاں بنوانا پھر اس کو ہر ماہانہ مشورے میں فالو کرنا مان لو فروری کی جوڑی ہے اس کو جنوری میں ہی یاد دلا دو دیکھو بھائی فروری میں تم کو جانا ہے تاکہ خدا نہ کرے کوئی آگے پیچھے ہوئے ہو تو ایک مہینہ تم کو ابھی ان کو تیار کرنے میں مل جائے گا مارچ کی جوڑی کو فروری میں یاد دلا دو تو اس سے فائدہ تم کو یہ ہوگا خدا نہ کرے وہ آگے پیچھے ہوئے ہیں تم کو ایک مہینے پہلے ہی پتا چلے گا تو ان کو پکا کرنے کا تمہیں موقع ملے گا بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے تو اس سے انشاءاللہ جماعتوں کی تعداد بھی بنے گی اور جماعتیں اچھی بنے گی اور وہاں سے نقد جماعت بنا کر لے کر آئے کرو گے ان جو بولا کرے میں آئے یہ سب جانتے ہو بولا جانتے ہو کہ نہیں جانتے اچھا یہ جو میں نے کہا وہ جو نہیں جانتے تھے ذرا اٹھاؤ دیکھ لیا آپ نے اب کون کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم ایسی ہی بات چلائیں گے اور اس کو کریں گے سب کرو گے اگر آپ اس کو تھوڑا سا کر لو گے ایک سال میں انشاءاللہ تمہارے ضلع کا نقشہ بدل جائے گا اللہ ہم سب کو اس کے توفیق میں قبول فرماوے بھائی اعمال کی کارداری کے بعد آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے ہر سال گزارش کی جاتی ہے اچھا یہ جو تین دن کی جماعتیں جو ہے وہ اس کی میرے خصوص سے گزارش یہ ہے کہ کل جو آپ نے بنجر بستیوں کے حالات سنے تھے اور آپ حضرات نے سب نے طے کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ ٹینٹ بنائیں گے آپ اپنی قربانی کی سطح کو بڑھاؤ گے تو مسجد میں خود بخود سطح انشاءاللہ بڑھ جائے گی حضور علیہ السلام کو کے وفات کے بعد مدینے میں بہت سخت تقاضا تھا صحابہ کے رکنے کا لیکن ارتداد ایسا پھیلا ایسا پھیلا کہ اطراف میں پانچ کلومیٹر تک کے بستی کوئی ایسی نہیں تھی جس میں لوگ مرتد نہ ہوئے ہوں اب ابو کر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ان تقاضوں پر بھیج دیا اطراف میں اور ایسا بھیجا کہ مدینہ خالی ہو گیا اور ہوا یہ تھا کہ سارا باطل مل کر مدینے پر حملہ کرنے آ رہا تھا تو لوگوں نے ان کو رائے دی کہ ابھی باطل حملہ کرنے آ رہا ہے آپ ان کو اطراف میں نہ بھیجیں ان کو سب کو یہیں رہنے دیں ان سب کو یہیں رہنے دیں تو اب وہ اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا یوں عورتیں عورتیں ہوگی صدیق رضی اللہ عنہ کا تو جو جملہ ہے کہ اگر امہات المومنین حضور کے گھر والیوں کی لاش کو جانور رون دیں گے یہ میں برداشت کر سکتا ہوں لیکن یہ جو حضرت اسامہ کا لشکر بنا یہ ان کو میں نہیں روک سکتا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوا سب کو اس تقاضے پر بھیجا وہ جماعتیں چلی پھری گیارہ جماعتیں بنائی گیارہ جماعتیں بنی ایک مہینہ پھرے تھے اطراف کی ساری آگ بجھ گئی اندر سکون ہو گیا اطراف میں ساری آگ بج گئی تو اطراف مدینہ خالی ہو گیا تھا تین دن تک مدینہ تو ایسا سناٹا ہو گیا کہ ایک آدمی نہیں تھا ایسا سناٹا ہو گیا ہم اپنے دیہاتوں کو چھان مارے اس کے لیے کل ایک بات یہ تھی کہ ہم آباد مسجدوں میں تین دن نہ لگائیں اللہ کے نسبت پر عزور کی اس کھوئی امت کو ڈھونڈنا ہے اور ان کو انعامات پر کھڑا کرنا ہے اس کے لیے ہماری ہر مسجد ٹینٹ بنائے اور ان میں جا کر پڑاؤ ڈالے اور ٹینٹ میں ان کو اپنے پاس لائیں نمازیں پڑھیں پڑھوائیں اور ان بستیوں میں اذان نماز شروع کروائیں ہمیں ملنا کیا ہے کہ مجھے میرے نبی کی سفارش مل جانی چاہیے ہم اپنے نبی کی دعاؤں کے حقدار بن جانے چاہیے ان کے حد سے جامع کوثر مجھے چاہیے ان کے ان کے حد سے مجھے جامع کوثر چاہیے ان کے لیوا الحمد کے نیچے مجھے جگہ چاہیے مجھے کسی کے شاباش سے نہیں چاہیے یہ من بنا کر طے کر لو کہ انشاءاللہ شاء اس, اس سال میں ہم ایسے فیروزے کی جال بچھا دیں گے کہ کوئی ہماری بستی نہیں چھوٹے تھی چھوٹے گی اور کوئی گاؤں نہیں چھوٹے گا تو جاؤ گے دیہاتوں میں کون کون نیت کرتے ہیں کیا بنا کر جاؤ گے ارے بولو کیا بنا کر جاؤ گے کون کون ٹینٹ بنا کر جائیں گے اور کون سی بستیوں میں جاؤ گے بنجر بستیوں میں جہاں مسلمان رہتا ہے وہاں مسجد مدرسہ نہیں ہے لاہوری لوگوں میں مولانا فرماتے تھے کسم وس لوگوں کو اپنی محنت کا میدان بناؤ کسم وس لوگوں میں تمہیں اللہ ملے گا کون ملے گا اللہ ہمیں کون لینا ہے ہمیں کس کو لینا ہے تو کون کون اللہ کو لے گا اس کے لیے کہاں جاؤ گے غریبوں کو دوست بناؤ غریبوں میں جاؤ لوگ مالداروں کی شادیوں میں جاتے ہیں غریبوں کی شادیوں میں نہیں جاتے مالداروں کو دوست بناتے ہیں غریبوں کو دوست نہیں بناتے اللہ کے نبی کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اپنے آپ کو غریبوں کے پاس بٹھاؤ بس نفس کا مال ندی میں یہ دعاؤ نا ان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھو تو کرو گے انشاءاللہ اللہ اللہ دے اور پھر اس پیغام کو لے کر کہاں کا جاؤ گے پوری دنیا میں جائیں گے کہاں جائیں گے بولو سورج اگتا ہے وہاں بھی جائیں گے اور سورج ڈگتا ہے ذرا زور سے بولو کہاں جائیں گے اور لے جانے والا کون ہے اللہ ہے اگر اللہ طے نہیں کرتا نا تو سب کچھ ہوتے ہوئے نصیب نہیں کرتا اور اللہ طے کر دیں تو ہمارے ملک پر مسلمانوں کی سلطنت سات سو سال تک رہی ایک بھی بادشاہ بیت اللہ نہیں گیا کون نہیں گیا ایک بھی بادشاہ بیت اللہ نہیں گیا ابھی ایک دو دن پہلے ایک مولوی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو وہ بےچارے ایسے ہی کمزور ہیں تو بیت اللہ جانے کی بات کر رہے تھے میں نے کہا مولانا اللہ بھی کتنی بار بیت اللہ لے گیا تو بہت سر جھکا کہنے لگے کہ اللہ نے تھوڑی سی کم میرے پاس کبھی پیسے نہیں ہے لیکن تیس سفر میرے بیت اللہ کے ہو گئے کتنے سفر ہو گئے ارے بولو کتنے ہو گئے تیس سفر تو جب نظر اللہ آسمان والوں پر ہوتی ہے تو اللہ سوری مخلوق کے روزے کا انتظام کرتا ہے وہی اللہ آسمانوں پر اللہ پر نظر کرنے والے کا انتظام کرتا ہے حدیث خری سے اللہ حق توکلہ اے لوگو اے زمین والو اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے لرزقکم کما تمہیں روزی کے ایسے دہانے کھول دیں جیسے ساری مخلوق اور پرندوں کے لیے کھول دیتا ہے تاغد و خیما بطانا صبح بھوکے سارے کے سارے صبح بھوکے پیٹ اٹھتے ہیں اور شام کو جب لوٹ ہیں تو سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اللہ ان کو کہ وہ اللہ کی بنیاد پر چلتے ہیں انہیں کچھ نہیں پتا کہ آج کون سے فیکٹری میں جانا ہے کون سے کارخانے کھولنے ہیں کچھ نہیں پتا اللہ کی بنیاد پر صبح کرتے ہیں تو شام کو کسی ایک کو اللہ بھوکے پیٹ نہیں سلاتا ان کو کھانے کی ضرورت ہے تو اللہ وہ دیتا ہے جس چیزوں کی ضرورت ہے اللہ وہ دیتا ہے وہ بیمار پڑتے ہیں تو ان کے علاج بھی اللہ ہی کرواتا ہے ہماری طرح ہاسپٹل نہیں جانا پڑتا کہتے ہیں کہ اگر تم بھی اللہ پر ایسے ہی بھروسہ کرو تو اللہ کے اللہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرے اسی لیے ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے جس کا اللہ پر جتنا بڑا بھروسہ ہوتا ہے وہ اتنے ہی بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں اگر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تو یہ بات نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتا اس کے اللہ پر اعتماد اور بھروسے اور اللہ کی نصرت کی یقین کی کمی کی بات ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر سکتے مولانا ابراہیم صاحب نے اس دن بیان میں سنایا جو اللہ کے دین کا کام نہ کرے جو اللہ کے دین کا کام کرے اور اللہ کی مدد کا یقین نہ کرے یہ فاسق ہے اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کا کام کریں گے اللہ کی بنیاد پر کریں گے اور اللہ ہم سے کام لے گا اور انشاءاللہ ہم کریں گے کرو گے انشاءاللہ تو اس مجمع میں جن کے دو دو مرتبہ چار مہینے لگے ہیں پچھلے تین سال سے چلے لگ رہے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ مقامی کام کریں وہ طے کرو کہ اگر ہمارا مشورہ ہو گیا اس سال اللہ کا پیغام لے کر جہاں طے ہوگا وہاں جائیں گے ارے بھائی جاؤ گے ارے بھائی جاؤ گے کس کی بنیاد پر جاؤ گے مانگو اسی سے مانگو جو دے خوشی سے اور کہے نا کسی سے مخلوق پر نظر کرو گے اللہ مخلوق کے حوالے کر دیں گے اور اللہ پر نظر کرو گے زمین کس کی ہے اور آسمان کس کا ہے اور اس کے بیچ کی ساری مخلوق کس کی ہے اللہ ہی سے مانگیں گے مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں اور نہیں مانگنے والوں سے ناراض اور جب اس کے سامنے ہاتھ کوئی اٹھاتا ہے تو خالی لوٹاتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے اس لیے سب طے کرو کہ اللہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو تیار کریں گے کرو گے انشاءاللہ اب جس کا یقین جتنا بڑا ہوگا وہ فیصلے اتنے ہی کرے گا اب ہمت کر کے کھڑے ہونا شروع کرو دو ہزار تیئیس میں دنیا کے جس ملک میں ہمارا طے ہوگا ان ہم جائیں گے اور کون لے جائے گا ارے کون لے جائے گا کون کون جائے گا اچھے سے اٹھاؤ اچھے سے اٹھاؤ اچھے سے اٹھاؤ اچھے سے اٹھاؤ تو ذرا کھڑے بھی ہو جاؤ جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ اب جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ دو ہزار تیئیس میں دنیا کے جس کونے میں جانے کو کہو گے جائیں گے جلدی سے کھڑے ہو جاؤ جلدی جلدی جلدی جلدی ہمت مردہ مدد خدا ہمت مردہ مدد خدا ہمت مردہ مدد خدا مانگو اسی سے جو دے خوشی سے کہے نا کسی سے اسی اللہ کے پاس جانا ہے اللہ کہہ رہے ہے میرے پاس آ جاؤ ففر رو ففر رو اللہ